نمبر پانچ سو گیارہ پانچ سو گیارہ تیرہ لینے والا پڑھنے میں صفحہ نمبر پانچ سو گیارہ پورا دشوارا تبدیل کے لحاظ سے یہ چھبیسویں صورت ہے اور شعرا اس کا نام ہے شاعر کی زبان ہے شعرا اور اس کا ذکر اس صورت کے آخر میں آیا ہے اور اس کے گیارہ کو پہلا رکو ہے اور شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات الکتاب المبین اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قرآن مجید کی فضیلت کی رحمت وجہ فرمایا پھر یہ بات اشاع فرمائی کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آسمان سے جو ایسی نشانی ظاہر کروا دے کہ ان نافرمانوں کی سب کی بدلیں چھپ جائیں اور سب ایمان لانے والے بن جائیں مگر یہ خلاف حکمت ہے ہمارا کہ زمین کے پیداوار کو دیکھنے کو کہ اللہ کی قدرت معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کی قدرت کو دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے یقیناً کا پر نہایت زبردست ہے کہ کوئی چیز فرما سکتا ہے عذاب دے سکتا ہے لیکن آج یقین رہنے والا ہے کوئی کو دے رہا ہے موٹر دے رہا ہے پانچ سو گیارہ کے آخر و پانچ سو بارہ کے یہ ہزار کا مطلب ہے اس میں اللہ کا بات بتا رہے ہیں حضرت ابو تعالیٰ نے بھی حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اسلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پھر ان کے دربار میں تشریف لے گئے تو وہ دربار میں تشریف لے گئے تو وہاں اس کے جو سوال جواب ہوئے اللہ تعالیٰ اس جگہ پر وہ بیان فرمائے اور اس کے بعد صفحہ نمبر پانچ سو لوگوں کے آخر میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ کرو نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی نشانی دکھائیں تو حضرت مصالح نبی جی علیہ صاحب السلام نے دو موجودے دکھائے کے لیے کہ صاف رنگ تھا اور وہ واضح طور پر اجتہا بن گیا دوسرا موجودہ یہ تھا کہ اپنا مبارک ہاتھ گربان باندھ کے لے جا کے نکالا تو چمکدار ہو گیا سبق پانچ سو تیرہ کے آخر پانچ سو چودہ میں یہ نمبر تین ہے اور مرح ہوا رہتا ہے گروہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ معلوم ہے کہ یہ جادوگر ہے جادو نے جادوگروں کو جمع کیا تو پانچ سو چودہ پہ جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلایا لیکن جب جادوگر مقابلے میں آئے انہوں نے حضرت سارے اسلام کو معاہدہ دیا دیکھا جادو میں ناکام ہو گئے تو اس کا یہ گر گئے اور انہوں نے اللہ تبار و تعالیٰ پر اپنی ایمان کا اظہار کیا جس پہ فرعون نے ان کو دھمکی دی میں اور اللہ کی امید رکھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ ہماری فرمائے گا اور ہمارے ایمان کو قبول فرمائے گا پانچ سو پندرہ پہ رکن اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک دیا کہ اپنی قوم کو لے کر یہاں سے بحیر کلثم کے راستے سے تشریف لے جائیں بغیر اس پر حضرت موسیٰ علیہ مدینہ سے چلے اور ساحل سمندر پر پہنچے تو آگے تھا شمار دو سمندر تھا اتنے میں فرعون کلیکٹ کی کے تعاقب میں پہنچ گیا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو گھیرے میں آ گئے رمض نے فرمایا کہ حریت نہیں کیونکہ میں رب کے حکم سے چلا ہوں اور میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا ہمیں کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مسئلہ اسلام سے فرمایا کہ آپ سمندر کے ساحل پر اپنا آسا ماریں انہوں نے آسا مارا تو یہ بارہ راستے بن گئے اور پانی ڈوب گیا فرمایا کہ اس میں اللہ سبار تعالیٰ کی قدرت نشانی ہے لیکن اس کے بعد اکثر لوگ ہماری ملا سے صبح پانچ سو سولہ پر فرمایا کہ نربا کا لہولا کی ضرور رہی یقیناً آپ کا رب جو ہے نہایت زبردست آج بھی ایک سنیے پر عذاب دینے پر قادر ہے لیکن رحیم ہے ہے رحمت کو یہ دے رہا نمبر پانچ سو سولہ رکو نمبر پانچ ہے نبا ابراہیم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کروایا کہ انہوں نے اپنے والد کو اور اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی کہ شرک کا انجام ہلاکت ہے پھر انہوں نے اپنے رب کا تعارف کرایا میرا رب وہ ہے کہ جو جس نے مجھے پیدا کیا اور میری رہنمائی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ایک بات اور اللہ کے خاندان کو کمائے اور یہاں ایک بات خاص طور پر قابل قابل اور گئی میں جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یہ نہیں کہ جب اللہ مجھے بیمار کرتا ہے تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے جو بیماری کی نسبت اپنی رکھتی ہے اور شفا کی نسبت اللہ کرتی ہے تو اس میں آزاد سکھائی جائیں گے ادب گیا ہے کہ خیر اور بھائی نسبت اللہ کی طرف ہوگی شاعری اور نقصان کی نسبت اپنے آمار کی طرف یا اپنی طرف ہوگی اس بار حضرت ابراہیم علیہ راج دینا علی بات سماج پر قیامت کہ دن جو ہے وہ سب نے اللہ قبول پیش ہونا ہے اور نجات ان لوگوں کی ہوگی کہ جو اللہ کے حضور حال میں آئیں گے کہ دنیا میں اجازت اور سمجھداری کی زندگی انہوں نے گزاری ہوگی وہاں یہ دنیا کا مال اور یہ اولاد ہے یہ انسان کے لیے بیکار ہیں اور ان سے کام نہیں آئیں گے بغیر جو باغی ہیں وہ جہنم میں الٹے ڈالے جائیں گے اور اس کے بعد اللہ قبار اللہ آج بھی قادر ہے دنیا کی زندگی کے اندر بھی قادر ہے کہ میں عذاب دے گا دنیا میں بھی عذاب دے سکتا ہے اور یہ اللہ قبار وطالعہ کی واضح نشانی ہے جب ہمارے دور اکثر لوگ رکھتے یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ نہایت زبردست ہے آج بھی اللہ پر قادر ہے لیکن رحیم الرحیم نہایت رہوالا ہے کہ اپنی رحمت جو سے بھی دے رہا ہے صفحہ پانچ سو سترہ کے آخر میں اور پانچ سو اٹھارہ میں رکو نمبر چھ ہے حضرت قوم الوحی اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی علیہ السلام کے لیے فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے حضرت علیہ السلام کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو کشتی کے ذریعے سے نجات کی اور مخالفین کو مجرمین کو غلط کیا بغیر کہ اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود جو اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ایمان لانے والے نہیں ہیں اور یقین آپ پر اب نہایت زبردست ہے کوئی اس طرح سے آج بھی غرض کرنے پر قادر ہے لیکن نہایت رحم والا ہے کہ رحم سے اس کے دے رہا ہے سفر نمبر پانچ سو اٹھارہ کا آخر اور پانچ سو انیس پہ یہ کن برسات ہے الرمت عدل مسلم صلی اللہ تعالیٰ نے آٹھ سلیق فرمایا اور پھر ان کی ہلاکت کے ذکر فرما کر پھر یہی بات فرمائی کہ اس قوم کی یہ بھی انتہائی طاقت والی اور شراب قامت والی قوم تھی اس کی ہلاکت میں بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن اس کے باوجود ان کے اکثر جو ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں یقیناً آپ کا رب نہایت زبردست ہے آج بھی اس طرح سے ہلاک کرنے پر قابل ہے جب الرحیم نہایت رحم والا ہے جب مہلت دے رہا ہے سفر نمبر پانچ سو انیس کے آخر اور پانچ سو بیس کے یہ نمبر آٹھ ہے حضرت محمود بالکل سلیم جس سے اللہ تبار بتا رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم قوم سمود کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ اس قدر وہ مہارت رکھتے تھے کہ پہاڑوں کے اندر کی مکانات تعمیر کرتے تھے لیکن فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت کی اور اللہ تعالی نے ان کو ہلاک کیا خدا کے ان کی ہلاکت میں پانچ سو پر کہ ان کی ہلاکت میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے لیکن ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ماننے والے نہیں ہیں اور یقین آپ کا رب نہایت زبردست ہے کہ آج بھی ہلاک کر سکتا ہے لیکن نہایت والا ہے پھر اپنا دے رہا ہے تقریباً پانچ سو پہ اکیسو نمبر نو ہے قوم سو ملوث کہ حضرت علیہ نبی جی نے علیہ اسلام کی قوم کا ذکر کیا فرمایا کہ اللہ تبار بتا رہے ہیں کہ ہم نے حضرت اسلام کو ان کے گھر والوں کو نجات دی اور جو باقی تھے ان کو ہم نے ہلاک کیا اور ان کے ہم نے بارش برسائی پتھروں کی فرمایا کہ اس میں اللہ کو ایک نشانی ہے کہ اللہ تبار اور کے اس نشانی کے باوجود بھی اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں خدا یقیناً آپ پر نہایت زبردست ہے نہایت زبردست ہے کہ وہ آج بھی اس عذاب پر قادر ہے اور رسیم نہایت ہے کہ رحمت وجہ سے ہی دے رہا ہے صفحہ پانچ سو بائیس پر یہ رکو نمبر دس ہے قلضہ صاحب علیہ کا فرمایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو تھی اس نے شعیب علیہ السلام کو سکھلایا اور ان کی ہدایات پہ نہ کیا اور ان کی مخالفت کی اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کی پکڑ میں لیا خدا اس میں بھی اللہ کو ایک نشانی ہے اور ان میں سے جو اکثر تھے وہ ماننے والے نہیں تھے اور یقیناً آپ کا رب جو ہے وہ نہایت زبردست ہے کہ آج بھی ایسے اللہ پر قادر ہے اور نہایت رحم کرنے والے ہیں کہ اپنی رحمت کو اس سے جی لے رہا ہے سفر نمبر پانچ سو تیئیس پہ یہ رقو نمبر گیارہ ہے وہ انسن جس میں اللہ تبار بتا رہے ہیں قرآن مجید جو فضیلت اور عصمت کی طرف اشارہ فرمایا اور یہ بات اشاد میں کہ قرآن مجید ہے یہ عربی زبان میں ہے اور اس بات اللہ سبار کو اطالعہ صفحہ نمبر پانچ سو چوبیس سے یہ بات اشاد فرمائی کہ اے نبی صاحب السلام آپ دین کا کام کرتے رہیں اور آغاز کریں اپنے قریب سے اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبار و تعالیٰ آپ کہ اللہ سوال تعالیٰ آپ کی محنت کو بھی دیکھ رہا ہے اور آپ کے مخالفین کے کاموں سے بھی اور ان کے اور مخالفتوں سے بھی آتا ہے اور فرمایا کہ یہ جو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا کلام یہ شاعری کا کلام ہے فرمایا کہ یہ بات اس میں ہے کہ شاعروں میں یہ خامی پائی جاتی ہے کہ شاعر جو ہے وہ خیالی باتیں کرتے ہیں اور شاعروں کی اتباع گمراہ لوگ کرتے ہیں اور پھر یہ تو ان کے پوروں پھر میں سزا ہوتا ہے جبکہ آپ میں جو باتیں ان کی پر یاد ہو سفر پانچ سو پچیس سے اللہ تعالیٰ کہ ہر شاعری اللہ کے حسیب قابل ہے وہ شاعری جو ایمان اور ایک اعمال لیے ہو اور اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ کرنے والی ہو اور جہاد کی تقریب والی ہو اللہ کے نصیب وہ پسندیدہ ہے سفر میں پانچ سو پچیس یہ منا ہے اس کا پہلا رقو ہے یہ کے لحاظ سے ستار ستائیسویں سورج ہے اور اس کے رقو جو ہیں وہ سات اس کا پہلا رقو ہے اس بلاج میں شیفاظ الحیم بلاج رحمان الرحیم سات تین آزادی قرآن و کتاب مجید اس میں اللہ تبار و تعالیٰ نے قرآن مجید کے خصوصیات اس کی فضیلت بیان فرمائی اور پھر ایمان والوں کی خصوصیت بیان کرنے ایمان والے وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اور آپ یقین رکھنے والے ہیں اور اس بات اللہ بتا رہے ہیں حضرت نبی نے چھبیس کا اللہ بتا رہے ہیں فرمایا کیا حضرت موسیٰ نبی بجنا احساس اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے اس طریقے سے کیا وہاں سے گزر رہے تھے مدین سے آ رہے تھے تو آپ کی تلاش میں بہتر شکر اللہ تعالیٰ نے وہ سرکار فرمایا اور اس بار فرمایا کہ فرعون نے ان کی کو دیکھنے کے باوجود ان کو نبی نہ مانا جادوگر کہا مخالفت کی اس کے نتیجے میں ہم نے فرعون کو اپنی قوم سمیت اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ علیہ السلام السلام حضرت کو فرمایا حضرت علیہ السلام والد تھے کے بیٹے تھے اللہ کبار دونوں کو اللہ نے حکومت سے فرمایا اور حضرت سلمان علیہ کی حکومت تو پوری دنیا پر تھی جنات بھی ان کے تابع تھے فرمایا کئی دفعہ اور تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک چونٹی نے باقی چونٹوں سے کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلمان علیہ السلام اور ان کے جو لشکر ہیں اور پھر خیالی میں تمہیں پاؤں کے نیچے لون ڈالے اس پہ حضرت نمان اسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ کیوں کہ میں یہ سمجھتی ہے کہ ہم جو کام کریں گے یہ بے خیالی میں کریں گے ارادے کے ساتھ نہیں کریں گے تو یہاں حضرت نمان اسلام نے دور کی کہ اللہ کا مجھے کے بندوں میں داخل فرما اس کے بعد سفر پانچ ستائیس کے آخر پانچ سو اٹھائیس پہ یہاں واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت سلمان اسلام نے دیکھا کہ خود خود موجود تھے حضرت سلمان علیہ السلام جب تشریف لے جاتے تھے تو لشکر آپ کے ساتھ ہوتے تھے تو ایک لشکر نہیں بلکہ کئی لشکر ہوتے تھے راستے میں پانی کی ضرورت ہوتی تھی تو خود خود سے یہ کام لیتے تھے تو بتا کہ کے یہ پانی کتنا کیسا ہے اور پھر حضرت خوف لے جنات کو تو یہ جنات کی اور زمین سے پانی نکالتے تھے اب حضرت السلام کی جب ضرورت پڑی تو دودھ کی تو پتا ہے تو دودھ کہاں ہے معلومات غائب ہے تو حضرت نے بتایا کہ بغیر اطلاع سے غائب ہوا ہے تو یہ آئے گا یا تو میں اس کو دبا کر دوں گا یا اس کو شدید دوں گا یا یہ کوئی معقول وجہ بیان کرے گا تو جب حضور آیا تو اس حضرت نے پوچھا سوال کیا تو حضور نے کہا کہ میں حضرت یہاں دیکھتے دیکھتے چلا گیا تھا ملک کے کے اندر وہاں نے دیکھا کہ وہاں کے جو حکمران ہے وہ ایک خاتون ہے تو ایک خاتون وہاں کے حکمران ہے اور اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ خواہش ہے اور یہ پوری قوم جو ہے یہ سورج کو سجدہ کرنے والی ہے اور مجھے تعجب ہے کہ انسانوں پر جو واہ اللہ اللہ شریف جو ہے اللہ کی مخلوق پر معبول بنے ہوئے حضرت اسلمان السلام نے فرمایا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم نے یہ بات سچ کہی ہے یا ویسے بناوٹی بات ہے میرا ایک خط ہے تو اس کے بعد لے جا اور پھر دیکھ کے اس کا کیا جواب دیتی ہے سو پانچ سو اٹھائیس کے آخر پانچ سو انتیس پہ حضرت سلمان السلام نے خط لکھا اور یہ خدشہ ان لوگوں میں اور ان علموں بسم اللہ رحمان رحیم تو اس سے ایک بات معلوم ہے کہ ہر تحریر کا آغاز بڑھ کر کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرنا چاہیے اور اس بارے میں جو نبی علیہ السلام السلام کے خطوط ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو خطوط لکھے ہیں وہ خطوط جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع فرمائے ہیں تو آغاز میں اپنا نام ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے والا پہلے ہی مرحلے میں تشویش میں نہ رہے کہ یہ کون ہے اسی طریقے سے جب کسی کو موبائل پہ کسی سے رابطہ کریں یا کسی کو دل ہوتا ہے تو لہٰذا پہلے اٹھاتے ہی السلام علیکم کرنے کے بعد اپنا نام بنائیں تاکہ سننے والے کو تشویش نہ ہو اور اس کے بعد کی بات جو ہے وہ شروع کروائیں تو نبی علیہ السلام السلام نے بھی جتنے خصوصی کیے ہیں تو ان کا آغاز اپنے نگرانی سے فرمایا اور فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ کس چیزوں سے ہے اور پھر جو بات شروع کی وہ بسم اللہ الرحیم سے شروع کی اور اگر مسلمان ہیں تو اس سے گفتگو کا آغاز کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے کریں گے یا ہمارے یہاں ایک بیماری آج کل جو عام ہے کہ سات سو چھیاسی لکھا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وجہ اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ سات سو چھیاسی لکھنے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی عدم نہیں ہوگی اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے تو اس کی بھی نہیں ہوگی تو ایک بنیادی مسئلہ دینے پڑھنے میں غلط سات سو چھیاسی کی بے ادبی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے ادبی نہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کی برکات سات سو چھیاسی میں بھی حاصل نہیں ہو سکتی تو حضرت مہمان اللہ نے مجھے آئسان کو بہت لکھا کہ تمہیں چاہیے کہ تم فرما بدل میری اختیار کر لو فرما بدل ہو کر آئے تو پانچ سو انتیس پہ یہ رقم نمبر تین قالب یا مالو مالو وقتونی کی امید تو یہ خاتون جو تھی یہ ملکہ بہت سمجھدار خاتون تو اس نے اہل دربار سے مشورہ کیا تو کہا کہ یہ خط آیا ہے کہ وہ سلمان علیہ کا کا خط ان دعویٰ ہے دعوت اللہ کا نبی تو انہوں نے ہمیں اپنی فرما بدلائی اور اطاعت ایمان لانے کی دعوت دی ہے اس بارے میں مجھے مشورہ دو کیا کرنا چاہیے یہ حضور جب گیا ہے سلمان علیہ giảm dạ, giá hơn hơn Thank you. جب یہ حضور حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے پیغام لے کر خط لے کر گیا تو ملکہ سبا اپنے کمرے میں آرام کر رہی تو اس نے ملکہ سبا کے سینے خط کیا اور پھر خود جو ہے وہ روشن دان میں بیٹھ گیا ملکہ سبا کی جو آپ کھلی یہ دیکھا کہ انہوں اور خط پڑا خط کرنے کے بعد اس نے اہل کے بعد مشورہ کیا اور وہاں یہ بات کہی کہ یہ خط ہے یہ کسی معذرت کی طرف سے مجھے ملا ہے اور اس بارے میں مشورہ ہمیں کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہماری فوج کی تصویر ہے اور آپ کو ہم پہ اعتماد بھی ہونا چاہیے تو لہٰذا ہم مقابلہ کریں گے قوت والے اور لڑنے کے بھی مہارت رکھتے ہیں تعداد کے لحاظ سے بھی ہم کبھی نہیں اور وسائل کے لحاظ سے بھی کبھی ہیں اور مہارت بھی جلدی مہارت بھی رکھتے ہیں تو جیسے آپ حکم دیں گے ہم ان شاء اللہ آپ کی تعمیر جیسے آپ دیں گے ہم آپ کے حکم کی تعمیر کریں گے لیکن ملکہ نے کہا کہ دیکھو کہ جس پر یہ لڑائی ہوتی ہے اس میں آداب ہوتے ہیں معزز لوگ جو ہیں وہ ذلیل ہو جاتے ہیں اور ملک کے اندر سرکار بڑھتا ہوتا ہے میری تجیز یہ ہے کہ ہم خود ہدیہ بھیجتے ہیں اگر سلیمان علیہ السلام نے ہدیوں کو قبول کر لیا اس کے معنی ہے کہ وہ دنیا دار بادشاہ ہے اور ہمارے مال کی نظر رکھتا ہے پھر ہم اس کا مقابلہ کریں اور اگر وہ ہدیہ قبول نہیں کرتے تو اس کے معنی ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور پھر ان کا مقابلہ کرنا ہمارا جنرل کی بات کو مان لینا چاہیے تو سب نے اتفاق اس سے کیا تو سفا نمبر پانچ پر تو جس وقت یہ حدود یہاں سے گیا عبدالباد صاحب اس نے جا کے اقرا دی فیصلہ ہوا اور یہاں سے قافلہ چلا حضرت نواز خان کی ملاقات کے لیے اور صحائف کے ساتھ نکل ان میں پانچ سو پینتیس سونے کی اور اتنا بڑا ہتھیار کبھی کسی بادشاہ نے کسی بادشاہ کو نہیں کیا اس لیے یہ وقت خوش ہو کے جا رہا تھا کہ ہم بہت بڑا تحفہ لے کر جا رہے ہیں تو جس جگہ انہوں نے پہنچنا تھا یہ جا رہے تھے پانی کے ذریعے سے سفر پانی کے ذریعے سے اور جس جگہ انہوں نے پہنچنا تھا اس تاریخ سے حضرت سلیمان علیہ السلام جس جگہ ملاقات فرمائی تھی تقریباً سونا نکالے گیا پہاڑوں میں سونا نکالا گیا نو میل کی اور بعض حضرات نے نو میل کہا ہے اور بال برے کا ایک فرسوخ جو ہے وہ تین میل کا ہوتا ہے کی یعنی میل کیا وہ ہو گئے اور یہ تقریباً اڑتالیس کلو میٹر کا فاصلہ بنتا ہے اور اگر یہ نو میل ہے تو پھر یہ تقریباً پندرہ کلو میٹر کا فاصلہ بنتا ہے تو ہمارا کہ یہ پوری جگہ جو ہے ایک سڑک بنی ہے اور یہ سڑک پوری سونے کی بنے گی سونے کی سڑک بنانے کے بعد اس کے اوپر جانور پانے دو ہزار چوران حکم کی تعمیر کی گئی ہے جس وقت یہ وقت پہنچا ہے اور اس لحاظ سے یہ دل میں فخر کرتے ہوئے آ رہا تھا کہ اتنا بڑا ہدیہ تو آج تک کسی نے نہیں بھیجا ہوگا تو جب وہ آیا تو آگے دیکھا کہ یہ سونے کی اینٹوں کا فرش بنا ہوا ہے اور جانور جو ہے اس کے اوپر بندھے ہوئے ہیں تو ان کے دل میں سونے کی کی بندے کر گئی اور یاد تو وہ لوگ ہیں کہ ان کے نزدیک سونے کی حیثیت تو جانور کے پیشاب کے برابر ہے پیٹ کے اوپر جانور پیشاب کر رہے ہیں تمہارے کا وہ پیش تیز بہت سلم فیملی ہوئی ہے ہم دنیا بادشاہ نہیں ہیں تو ہے تحائف واپس لے جاؤ اور اگر آنا ہے فرما پیدا ہوگا تو بہتر اگر پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جب یہ پیغام پہنچا تو وہ پھر وہاں سے ملک سوا لیے وہ کی کیفیت کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوئی جب روانہ ہوئی تو کی پانچ سو تیس تھے حضرت سلمان علی صاحب اسلام نے اپنے دربار کی یہ بات فرمائی کہ کون ہے جو ملک سواد کے آنے سے پہلے اس کا عرش یہاں منتقل کر دے تو ایک جن جو ہے بہت بڑا وہ کھڑا ہوا کھڑا کر کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں یہاں پہ وہ تخت لے آؤں گا حضرت سلمان اور جی اس میں بڑی دیر ہے تو ان کا وزیر تھا جس کا آپ سب دن برخیا تھا وہ کھڑا ہوا کہتے آپ مجھے اجازت دیں اور آپ دوسری کا رخ فرمائیں اور پھر آپ سیدھا دیکھیں گے تو یہاں عام سب سے ہی یہاں تک موجود ہوگا حضرت مہمان اسلام نے اجازت دی حضرت ادھر دیکھا اس کے بعد ادھر ادھر حضرت ہماری تو تخت موجود تھا اب اس کے بعد حضرت نے حکم دیا کہ اس تخت میں تبدیلی پیدا کر دی تو اس کے جو موسی تھے یا کود تھے ہیرے تھے جواہرات تھے ان کی تبدیلی کر دی تاکہ ہم دیکھتے ہیں تو پہلے کہ اس کو یہ ملکہ جو ہے یہ بات صلاحیت ہے ذہنی طور پر اس لیے کہ ہوا کرتا اب یہاں ایک بات یہ ہے انتہائی قابل توجہ ہے قابل احساس پیدا ہو رہا ہے ایک بات تو سمجھ میں آ رہی ہے اللہ تبار نے یہ بات جان فرمائی کہ تم جنات کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو جبکہ جنات تو انسان کے مقابلے میں صلاحیت کے اعتبار سے کمزور ہے کہ انسان جو ہے اس نے اتنی جلدی آپ کو یہاں منتقل کر دیا جبکہ جن جو ہے اتنی جلدی منتقل نہیں کر سکا تو انسان کا مقام جنات سے بلند ہے انسان اور پھر جنات کو حاضر تھوڑا مشکل کشا مان کے ان کو اپنا معبود بنا لے تو ہمارا حماقت کی بات ہے ایک اشارہ میں دوسری بات جو یہاں قابل اور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور آپ بن برفیا جو حضرت کے وزیر تھے وہ نبی تو نہیں تھے زیادہ زیادہ یہ کہ اللہ کے ولی تھے تو کیا ولی کی کرامت نبی کے معاوضے سے بڑھ کر ہے یہ ایک سوال پیدا ہو رہا ہے ولی کی جو کرامت ہوتی ہے وہ نبی ہی سے معذے کا جذبہ کرتا ہے نبی علیہ السلام تشریف ہے تو آپ کی امت میں جتنے اور جلام کی کرامتیں ہیں وہ نبی علیہ السلام کا معجزہ شمار ہوں تو یہ بھی آج بن برحیات کا جو یہ کمال تھا ظاہر ہوا ان کی کرامت ظاہر ہوئی یہ بھی ظاہر سیدھا سلیمان علیہ السلام کی کی برکات تھی اب سلیمان علیہ نے بینا علیہ السلام جب برکات تھی تو سلیمان علیہ السلام بذات خود تو سلیمان علیہ نبی علیہ السلام بذات خود بھی تو اس کو منتقل فرما سکتے تھے لیکن آپ کا دن برقیہ نے جو اللہ منتقل کیا اس کی وجہ کیا اس میں ایک اشارہ ہے اشارے یہ ہے کہ یہ بات دکھانا ہے کہ جب آپ کا دن برقیہ جو نبی نہیں ہے ان کا وزیر ہے وہ اس قدر با کمال ہے سلیمان علیہ السلام بذات خود کے لیے با کمال تو اسی میں ایک بات اور بھی ہے بعض لوگوں کا ایک اشکال ہے کہ نبی علیہ صاحب السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بات کے نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ اخبار تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے بات کے نبی ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ ہوتے تو وہ پر رام نہیں دیا تو اس کے معنی ہے کہ عمر رضی اللہ کا جو مقام ہے وہ اوقا فصل کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبوت کی صلاحیت نہیں تھی عمر رضی اللہ عنہ میں نبوت کی صلاحیت تھی تو اس کے لیے دو باتیں سامنے رکھ لیں تو ان شاء اللہ ان سے دور ہو جائے گی ایک رات کی بات ہے نبی علیہ السلام السلام اپنے سر مبارک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں رکھے ہوئے سو رہے تھے جب نیند نہیں کی حضرت جاگ رہے تھے تو حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا علیہ السلام سے پوچھا بھی ہوگا تو اس کی مجھے حضرت ہاں، عنہ تو نبیہ کا تعصب ہوا کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ کا نام لیا میرے والد کا نام نہیں لیا تو انہوں نے پوچھا کہ میرا والد نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کی تمام نیکیاں تیرے والد کی اجرات کے برابر نہیں ہو سکتی جو کہ میرے سب والد اور میری اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میری پوری زندگی کی نیکیاں لے اور مجھے والد طور کی اجرات دے دیں یا وہ دن دے دیں جس دن حضرت نے ماننی سرکار کے خلاف جہاز کا فیصلہ کیا تھا تو یہ سودا میرے لیے مہنگا اب یہاں نبی السلام کو یہ فرمانا ہے کہ اگر میرے پاس نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ ہوتے تو جن کی زندگی بھر کی نہیں کیا ان کے ایک رات کے برابر نہیں ہو سکتی تو اس معلوم یہ بات کہ جب عمر رضی اللہ ہو اس طرح بات کمائے تو اس وقت رضی اللہ ہو کس طرح بات تو حضرت سلمان علیہ نبی جی علیہ صاحب السلام نے جو حکم دیا کہ سخت میں تبدیلی پیدا کی گئی اور اس کے بعد جب یہ آئی تو جب یہ آئی تو حضرت سلمان علیہ السلام نے سوال فرمایا اور میں تو یہ دیکھ رہا کہ یہ تمہارا عرش یہ تمہارا سخت ہے تمہارا سخت ہے اس نے بڑی سمجھداری سے جواب دیا یہ بھی نہیں کہا کہ یہ میرا ساتھ ہے اور یہ بھی نہیں کہا کہ میرا ساتھ نہیں ہے دیکھ کے اپنے ساتھ کو پہچان تو دیا اور پہچاننے کے بعد کہنے لگی کہ معلوم ہوتا ہے گویا یہ وہی ہے گویا یہ وہی ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے گویا یہ وہی ہے یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل وہی ہے کہا کہ گویا یہ وہی ہے اور پھر کہنے لگی کہ ایک تھی کہ ہم نے تو آپ کی بات مان لی اور آپ کے کہنے پر یہ لے لیا ہے پھر وغیرہ حضرت سلمان علیہ السلام جیسے ملاقات فرمائی تھی تو حضرت سلمان السلام اس تشریف فرما ہو گئے درمیان میں حضرت نے ایک تالاب بنوایا تھا اور اس تالاب کے اوپر جو ہے وہ شیشہ ایسا لگوایا کہ جس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ پانی ہے شیشہ نہیں دیتا تھا اب ملکہ سے یہ کہا کہ تم اس کو عبور کر کے جگہ سے گزر کر کے میں اسلام کے پاس ملاقات کے لیے چلا تو جب وہ آئی بار کیونکہ پانی دکھائی دے رہا تھا تو انہوں نے اپنے نیچے کا جو کپڑا ہے اس کا جب تھوڑا سا اونچا کیا تاکہ یہ گیلا نہ ہو تو کہا گیا کہ یہ شیشہ ہے یہ پانی پانی نیچے تو اس کے بعد حضرت سلمان فرمایا کہ جس طرح سے تمہیں یہاں دھوکا ہوا ہے اسی وجہ سے انسان کو دھوکا ہوتا ہے مخلوق کو دیکھ کر کہ مخلوق کے کمال کو دیکھ کر دھوکا ہوتا ہے اور خالد تک فیصلہ نہیں کرتا وجہ جو تھی وہ تو یہاں میں نے گزارش کہ وجہ یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ سلمان وسلام اس سے یہ بات واضح فرمانا چاہتے تھے کہ دیکھو کہ جس طرح سے یہاں تمہیں دھوکہ لگا ہے اسی طرح سے سورج کو جو اللہ کی مخلوق ہے اس کو معبود بنانے میں بھی دھوکہ لگا ہے فرمانا یہ چاہتے ہے لیکن یہودیوں کی روایت یہ ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام سے کسی نے کہا تھا کہ بلکہ سوال ہے اس کی والدہ جنات میں سے تو اس لیے وہ جنات کی جو علامت وہ پنجری پہ اسے دیکھنا چاہتے تھے اس لیے انہوں نے انتظام کیا تاکہ کیا کرنا چاہتے تھے تاکہ چہرے اس کی پنجری دیکھ کر جو ہے فیصلہ کریں تو انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں ایسی یہودیوں کی نسبت یہودیوں کا کام ہے جبکہ یہاں اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے اور سمجھانے کے لیے تھا کسی پہ اس نے کہا کہ میرے میں اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی جب تک میں میں رہی اور میں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پر ایمان لا رہی پانچ کے کبکے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کا ذکر کمایا ہے اور اس کے بعد اللہ سبار تعالیٰ نے قوم کی ہلاکت کے لیے فرمایا اور صفحہ نمبر پانچ سو بتیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت روز نبی اسلام اسلام کی کی قوم ہلاکت کے لیے فرمایا پانچ پانچ سو سو بتیس آخر تینتیس پر یہ رکو نمبر پانچ الحمد للہ رحمت اللہ وسلم اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم فرمائی ہے کہ اللہ کی حمد حمض اللہ کا شکر اور اللہ کی تعریف کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک فم دون رسلام کے خاص با پر صحیح احجاز کرو اور فرمایا کہ شرک ہلاکت ہے اور بھی نجات ہے پانچ سو تینتیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوالات کے انداز میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا بادشاہ نظام کون بناتا ہے یہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے یہ زمین کا نظام یہ پہاڑوں کا نظام یہ سب سوالات میں یہاں تک فرمایا کہ کون ہے جو بے قرار کی سنتا ہے اب میں یہ بول اجرا کون ہے کہ جو بے قرار کو جواب دیتا ہے کہ جب یہ بے قرار یہ غم زدہ اللہ کو پکارتا ہے اور وہ کون ہے جو اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے اس کے حوالے سے ایک واقعہ نے مرسی کیا ہے کہ دمشق کے علاقے میں ایک آدمی تھا جو ایک خچر کے پاس تھا اور وہ سامان وغیرہ پہنچانے کا کام کرتا تھا ایک دفعہ ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ میرے فلاں جگہ سامان لے جانا ہے تو اجرت طے ہو گئی اور وہ سامان لے کر چل پڑا جب چلا ہے تو آگے جس راستے سے جاتا تھا اس راستے پہ جانے لگا تو کہا کہ نہیں اس راستے پہ نہیں جانا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اس راستے پہ ہو لو کیونکہ میں نے یہ راستہ دیکھا ہوا نہیں تو جب سامان والا تھا اس نے کہا کہ میں نے یہ راستہ دیکھا ہوا ہے کیا کہ میں اس راستے کو جانتا ہوں یہ بڑا مختصر راستہ ہے تو چل پڑا جب وہ راستے میں جس طرح آگے دیکھا کہ جنگل تھا اور وہاں پہ ایک جگہ پہ جب پہنچے تو آپ اس لاش میں پڑی ہوئی اب لاشیں پڑی ہوتی ہیں تو اس نے وہاں جا کر روک لیا تو معلوم ہوا کہ ڈاکو تھا اس کا کام یہی تھا اس کا تھا خچر وغیرہ لوٹ لیتا تھا باقی سامان وغیرہ بھی لوٹ لیتا تھا اب جب اس نے دیکھا کہ اب میں کسی طرح سے نہیں بچ سکتا اپنا کنجر نکال دیا اور کہا کہ میں اسے قتل کرنا ہے اور یہ تیرا خچر بھی لینا ہے اور تیرا مزید سامان بھی میں نے لینا ہے تو نے آئے کہ اچھا، اتنی مہربانی کر کے مجھے دو رقط نماز پڑھنے کی اجازت ہے اس طرح یہ جتنے پڑے ہوئے ہیں یہ سارے لمبی لمبی نماز میں پڑھنے والے تھے بارہ بار نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا اب گھبراہٹ کی وجہ سے کوئی صورت بھی دیر میں نہیں آ رہی تھی اس میں یہی آیت ہم جیب مسل رہا آیت اس کی زبان سے آیا ہوں ابھی نماز سے فارغ نہیں ہوا تھا کہ ایر تیز رفتار گھوڑا سوار آیا اس کے ہاتھ میں نیزا تھا اس نے آتے ہی ڈاکو کو نیزا مارا اور یہ ہلاک ہوا اور اس نے نماز مکمل کی تو اٹھا کے اس کو پکڑ لیا کہ آپ کون ہیں اس کے کہا جس کو تم نے پکارا تھا میں اس کا بھیجا ہوا ہوں میں آیا ہوں اور اپنا کام کر کے جا رہا ہوں تو ہمیں آپ بے قراری کی کیفیت میں اس آئس کا پڑھنا مجرب بھی ہے اور اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ اللہ ہی ہے جو حاضر روا مشکل خوشا ہے اللہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے سفر مرض پانچ سو چونتیس پہ اللہ تبارک بتا دیں ہیں سب کو کہ آخر میں یہ بات سمجھ کہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیر نہیں ہے اور میں نہ زمین میں کوئی عالم الغیر نہیں نہ آسمان پہ کوئی عالم الغیر ہے اس لیے کہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کیا مت کب بن پاؤ تو اس سے ایک اصول معلوم ہوا کہ جس کو یہ معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے اس کو عالم الغیر نہیں کہا جا سکتا یہ اصول معلوم ہوا اللہ نے دوسری بیان کروا دیا اب ہمارے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ اسلام عالم نبی علیہ الساطلام کا اپنا ہی بیان ہے عمر السلام کی روایت ہے فرمایا کہ نبی السلام وسی نوی میں تشریف فرما تھے کہ اس اس میں ایک آدمی داخل ہوا جس کی تھی اور لباس اس کا سفید تھا گرد و غبار کے کوئی آسار نہیں تھے اس میں معلوم ہوتا تھا کہ یہ دور سے نہیں آیا یہاں قریب سے آیا ہے لیکن ہم کو جانکاری نہیں تھا وہ آیا اس نے سلام کیا سلام کرنے کے بعد آگے بڑھا اسلام کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس نے کچھ سوالات کیے سوالات میں ایک سوال جو آخری سوال آخری سے پہلا سوال تھا یہ تھا کہ اگر قیامت کب آئے گی نبی اسلام اور کہ جیسے تو نہیں جانتا اور اس بات نے کہا کہ قیامت کی نشانیاں بتلا حضرت قیامت کی نشانیاں تو اس لیے بات معلوم ہوئی کہ خود نبی علیہ السلام کی شادی گرانی کے مطابق جو ان کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی اور اللہ فرمائے ہے جس کو یہ معلوم ہے کیا کب آئے گی وہ عالم سکتا اس لیے بات معلوم ہوئی کہ قیامت کب آئے گی جس کو معلوم ہے صرف اللہ کو معلوم ہے کہ صاحب علیہ السلام جو سور پھونکڑے سے مقرر ہیں خود ان کو بھی معلوم ہے تو معلوم ہوا کہ عالم الغیب الغیب صرف اللہ اللہ ہے کے عالم نہیں ہو سکتی نمبر پانچ سو چونتیس کے نمبر چھ الذين كفروا توڑا كنا ترابا اُنہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا یقین ہونا اس میں بیان فرمایا اور لوگوں کے اعتراض پر تعلق فرمایا ہے اور اس کے بعد صفحہ نمبر پانچ سو پینتیس پہ اللہ تبار بتا رہے ہیں یہ بات ہماری کہ نبی علیہ السلام کی آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں ان کلا تسن الموتا یقیناً آپ مردوں کو نہیں سناتے ولا تسن سمت دعا اور نہ ہی آپ گہروں کو پکار سناتے ہیں اب اس کے حافظ آیت کے حوالے سے ایک عقیدہ اختیار کیا گیا اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ مردے جو ہیں وہ نہیں سنتے جب مردے نہیں سنتے تو مردے سمرا جو ہے جو عالم دنیا سے عالم برزخ میں چلا گیا وہ نہیں سنتا اس لیے نبی احساط اسلام کی قبر کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا بھی جائز نہیں اور وہاں نبی استاذ اسلام کی مبارک قبر پہ کھڑے ہو کے یا رکھ کے سلام عرض کرنا چاہیے ہمارا سلام سن رہے ہیں یہ بھی جائز اور بعض لوگوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی روح اور جسم کا آپس میں کوئی تعلق نہیں تو برزخی دوسرے لفظوں میں برزخی حیات کا ان لوگوں نے انکار کیا اب برزخی حیات کا جہاں تک تعلق ہے کہ روح اور جسم کا تعلق برزخ میں ہے یا برزخ میں نہیں ایک بات تو یہ ہے کہ غزل بدل کے موقع پہ نبی علیہ السلام اسلام نے فرمایا کہ جو یہ کافی ہلاک ہوئے ہیں ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا جائے تو ستائیس افراد کو جو کبو جائے یعنی شہبہ اس کا وغیرہ تھے ان کو ایک گڑھے میں ڈال دیا نبی علیہ صاحب السلام تشریف لیا اس گڑھے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اگر نے فرمایا کہ ابو جہل اے خطبہ اے شہبہ ایک ایک کا نام دیا اب تمہیں معلوم ہو رہا ہوگا کہ جو باتیں میں تم سے کہتا تھا اور جو عذاب میں تمہیں بتراتا تھا وہ ساری باتیں حق عمر رضی اللہ عنہ ساتھ کھڑے تھے کی حضرت یہ تو مرتے ہیں تو یہ کیا سنیں گے نبی علیہ السلام نے ہوتا کہ تم میری بات کسی سے زیادہ نہیں سن رہے تو معلوم ہوا کہ تمہارے مقابلے میں جو مردے زیادہ سن رہے ہیں اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں، یہ نبی علیہ السلام کا معجزہ تھا جو سن رہے تھے اگر اس کو معجزہ ہی مان لیا جائے تو ابھی یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نبی ربی والسلام کس جگہ پہ کھڑے ہو کے یہ بات فرما رہے ہیں اس جگہ جہاں جسم ہے تو معلوم ہوا کہ جسموں کے ساتھ اس کا تعلق تھا تھا کیا کیا کیا سے ویسے تعلق ہوتا ہے ویسا اس لیے جسموں کے پاس کھڑے ہو کے فرما رہے تھے اور اگر جسموں کا روح سے کوئی تعلق نہ ہوتا تو نبی اسلام جسموں کے پاس کھڑے ہو کے فرمانے کی بجائے اپنے خیمے ہی میں یہ بات فرما دیتے تو بھی روح کو یہ بات پہنچ سکتی تھی تو حضرت کے جسموں پہ آگے کھڑا ہونا یہ درحل ہے اس بات کی کہ جسم و کا آپس میں تعلق ہے نمبر ایک نمبر دو کہ نبی علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ مردے آپ کی بات سن رہے تھے یہ معجزہ تھا کیا ان مردوں کو جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ بھی حضرت کا معجزہ تھا جو عذاب دیا جا رہا تھا وہ تو ان کے اپنے کرتوتوں میں دیا جا رہا تھا تو اسلام السلام ان سے پوچھ رہے ہیں کہ اب تمہیں میری بات کی حقیقت معلوم ہو رہی ہوگی یعنی عذاب تمہیں ہو رہا ہے تو یہ عذاب جو ہو رہا ہے یہ موجود ہوئے کتنی ہو رہا اور حضرت یہ فرما رہے ہیں کہاں جہاں جس موجود ہیں ان سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں عذاب ہو رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ عذاب جسم کو بھی ہوتا ہے اور جسم عذاب کب محسوس کرے گا عذاب کب محسوس کرے گا جب اس روح کے ساتھ تعلق ہوگا روح کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا تو عذاب محسوس کیوں کرے گا اس سے بات معلوم ہوئی کہ کافر کا جی جسم اور روح کا تعلق پایا جاتا ہے جب کافر کی روح اور اس کے جسم تعلق پایا جاتا ہے عالم مذہب میں تو پھر ایمان والے کا تعلق نہیں ہوگا اور ایمان والے کا تعلق ہوگا تو پھر جس کا درجہ زیادہ بلند ہوگا اس کا تعلق مضبوط ہوگا تو نبی علیہ اللہ وسلم جو امام اللہ کے سلم ہے ان کی روح ان کے جسم تعلق سے کس طرح زیادہ مضبوط ہوگا ایک بات تو یہ قابل غور دوسری بات یہ کہ یہاں کہا گیا کہ امن کلا نبی اسلم تھا مردوں کو نہیں سنواتے یہاں مردوں سے مراد کر اور مردوں کو سنوانے سے مراد کیا ہے کہ یہاں مردوں سے مراد کون ہے مردوں سے مراد کافی ہے مردوں سے مراد کافی ہے اور میں کہ امن تلاق تھا کہ یقیناً آپ مردوں کو نہیں سنواتے ولا کچھ سمت دعا اور نہ آپ بہتوں کو تو پاس سنواتے ہیں کب اذا ولو مجھ بھی جب کہ وہ پیٹ پھیر کے پاس کھڑے تو اگر یہاں مودا کی مراد قبر کے مرتے ہیں تو پھر معلوم ہوا کہ وہ صرف سننے کی بات ہی نہیں ہے بلکہ پیٹ پھیر کے بھاگتے بھی تو ظاہر جو بھاگتے ہیں سننا تو اس سے پہلی جو بات ہے زندگی تو معلوم ہو گئی بھاگنا تو بغیر روح کے ہو نہیں سکتا کئی کبھی روح کا اور جس کا تعلق ہے وہ باقی ہو گیا تو یہاں ملکوں سے مراد کافی ہے اور یہ جو سننا ہے یہ ہمیں ایک ہے کہ وہ سننا جو فائدہ مند سننا ہو ایک ہے آواز کا سننا ایک ہے ایسا سننا جو فائدہ دے نفع پہنچائے تو فرمایا کہ جس طرح سے عالم دنیا سے لوگ عالم برکت میں منتقل ہو جائیں اور وہ آپ کی بات نہیں سن سکتی یعنی عمل نہیں کر سکتا ان کا عمل کرنا بیکار ہے اور ان کا ماننا بیکار ہے ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اسی طرح سے یہ جو زمین پر جب جب اسے قاصل ہیں یہ بھی آپ کی بات کو قبول نہیں کریں گے تو یہ سننا نہ سننا ہے نفع دینے والا سننا ہے نہ کہ یہ کہ آواز کا سننا ہے تو یہاں آواز کے سننے کی نہیں ہے اگر اس کو مانیں گے تو پھر ان کا بھاگ نہ اور پھر آگے پر میں اللہ تبار و تعالیٰ نے بحاد اور نہیں ہے آپ راستہ دکھانے والے اندھے کو ہم کی رہتے سے بچانے کے لیے ان تس میں وہ نہیں آپ سنواتے اس کے جو ایمان رکھتا ہو ہماری آیتوں پر اور مسلموں پر وہ ہم ماننے والے تو جو آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں ماننے والے ہیں آپ انہیں کو سنوات کرتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ بہت سے مراد ایمان نہ لانے والے تو یہاں ان کو اللہ تعالیٰ نے مدعا ہے اس بار اللہ تبار و تعالیٰ نے لوگوں کے آخر میں ایک جانور کا جگہ فرمایا سمایا کے لیے یہ نکلے گا زمین سے اور گفتگو کرے گا انسان سے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ توحید صفا سے ایک جانور نکلے گا جس کی شکل و صورت جانور کی ہوگی گفتگو انسانوں کی طرح سے کرے گا اور وہ فیصلہ کرے گا یہ نکلے گا اس کے فوراً بعد جس وقت جو سورج گرے یہ مغرب سے شروع ہوگا تو مغرب سے شروع ہوگا تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا یہ حیران ہوگا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا اور کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور کسی کا ایمان قبول نہیں ہوگا تو اس کے ساتھ ہی یہ جانور جو ہے یہ نکلے گا کوہ صفا سے اور جب اس کو صفا سے نکلے گا تو یہ کافر اور ایمان والوں کو علیحدہ کرے گا وہ قبو کرے گا اور کہے گا کہ یہ ایمان والا ہے اور یہ کافر ہے اور جس کا کافر ہونا ظاہر کرے گا اس کے کاف سے یہ بھی لکھا جائے گا ہوتا ہوا چلا جائے گا یہ بات تو ہمارے کہ اللہ کے نبی کی بات جب نہیں مانو گے تو پھر جانور نے تمہاری تفریح کر دینی ہے تمہیں ایمان والا اور کافر علیحدہ کرنا ہے تو جانور کی مانو گے تو بہتر ہے جب تمام انسانوں کے سردار امام انبیاء سے ترجیح بات مان کر کو کو چھوڑ کر ایمان کے اندر داخل ہو جائے سفر پانچ سو تینتیس کے آخر اور پانچ سو چھتیس پر یہ رکو میں برسات ہے پہلو بنا شروع منفلی امت ہو گیا فرمایا کہ قیامت کے دن سب اپنے اعمال کے لحاظ سے علیحدہ لوگوں کی شک میں کھڑے ہوئے ہوں اور سفر نمبر پانچ سو چھتیس کا اللہ تبارک بتا رہے ہیں کہ بعد ایسا سمے جس پر سوچ ہوں جائے گا تو سب سب کے سب اللہ کے دور آئی ہوں گے اور یہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے جائیں گے اور پھر اللہ کبارک سنا اچھا کہ اللہ نے آپ کو ہدایت کے ساتھ دے گا جو ہدایت قبول کرے گا اپنے فائدے کے لیے اور جو قبول نہیں کرے گا یہ خود کے لیے اللہ کا کو بتانا تمہارے آماد سے باخبر سفر پانچ سو سینتیس پہ یہ سرت الخط ہے اور اس کے نو رکو ہیں اور تحریر کے لحاظ سے Thank you. بڑے جتنے بارہ میٹر مکان چھوڑے ہیں بارہ ٹھیک ہے ہم نے وقفہ قائم کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر پانچ سو تینتیس سورة القصر یہ پہلا رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن آیات کتاب مجید اللہ تعالی نے قرآن مجید کی عظمت علی المتوجہ فرمایا اور اس بعد اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا تو علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت یہ حکم تھا کہ جو بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے تو حضرت مثال علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کو ایک سلوک میں دیا تو ہم ہاں، پانچ سو اڑتیس کے اللہ تبار بتا رہے ہیں یہ بات اشاعت فرمائے کہ یہ تابوت جو ہے وہ فرعون کے محل میں داخل ہوا اور وہاں سے بچے کو نکالا گیا اور اللہ کا نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا بچہ بھی ان کی والدہ کو منتقل کر دیا اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی اور پھر کسی نے بتایا علیہ السلام کی ہمشیرہ جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی ساتھ ساتھ اجنبی بن کر تو انہوں نے کہا کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں کہ جس کا دودھ یہ پی لے گا تو انہوں نے عورت کو بلاؤ تو علیہ السلام کی والدہ کو بلا کر لی گئے اپنی والدہ کو تو انہوں نے جب علیہ السلام کو اٹھایا تو انہوں نے والدہ کو کس پینا شروع کر دیا اب جو حامان وزیر تھا اس کو شک ہوا کہ یہ اس کی والدہ ہی نہ ہو تو لوگوں نے سوال کیا تو موسا رفت خان کی والدہ کو پھروں نے کہا کہ آپ ایسا ہے کہ یہاں رہ جائیں اور اس بچے کو دودھ پلائیں تو کے والدہ نے کہا کہ میرے بچے ہیں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے نہیں آ سکتی اگر دودھ پلوانا ہے تو میرے ساتھ اس کو دے دو اگر نہیں تو اپنے پاس رکھو میں جب یہ بے نیازی دیکھتی کہ یہ اس کی نہیں ہو سکتی لہٰذا نے یہ بچہ بھی والدہ کے حوالے کیا اور اس دور کے اندر روزانہ کا ان کا معاوضہ ایک دن آدمی ہے کہ چوتھائی تولہ سونا چوتھائی تولہ سونا اس زمانے کے اندر یعنی دس بارہ ہزار روپے روزانہ کا معاوضہ بھی مقرر اللہ نے فرمایا کہ یہ ہماری قدرت ہے جس کو وہ قتل کرنا چاہتا تھا اس کی پرویش اس کی والدہ سے ہم نے کرائی اور اس کا خرچہ بھی اسی کے ذمہ لگایا تھا جو اس کو قتل کرنا چاہتا تھا سفر نمبر پانچ سو اڑتیس کے آخر اور پانچ سو انتالیس کے سفر نمبر دو ہے علما کے حضرت علیہ سات جی وسلام یہی فرعون ہی کی سرپرستی میں جوان ہوئے اور پھر فرمایا کہ سفر پانچ سو انتالیس کے گھوڑے پہ سوار ہو کے چھوٹے جا رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک فرعون ایک اسرائیلی کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہا ہے اور اسرائیلی نے حضرت علیہ السلام کو پکارا کہ میری مدد کریں تو موسال علیہ السلام نے اس کی یعنی فرونی کو ڈانٹا لیکن وہ بات نہ آیا تو حضرت موس علیہ السلام نیچے اترے نیچے اتر کے انہوں نے اس کو جو ایک رسید کیا تو مکہ برداشت نہ کر سکا پھر سمجھ گیا وقت جو بہتر تھا اور لوگ موجود نہیں تھے تو لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں سے فرار ہو گئے اور وہ سہیلی بھی وہاں سے بھاگ گیا اب یہ کہ کس نے قتل کیا یہ معلوم نہیں ہو سکا اگلے دن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جو گزرے تھے تھا وہی اسرائیلی اس کو کسی اور نے پکڑا ہوا تھا آپ سے تو اس نے پھر آواز موسیٰ علیہ السلام یہ دیکھو مجھے یہ پکڑے ہوئے ہیں تو حضرت موسیٰ اللہ نے جینا ایسا فرمایا کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ظالم ہے پکڑتے ہیں لیکن معلوم ہوتا ہے خرابی تیرے اندر بھی ہے جو اس کو بھی اس نے بھی تجھے پکڑا اس نے بھی تجھے پکڑا تو لہٰذا ڈانٹتے ہوئے جب گھوڑے سے اترنے لگے کہ اس کی پھیولی کو روکیں تو اس نے سمجھا کہ کل اس کو ڈانٹتے ہوئے اترے تھے تو اس کو مکہ مارا تھا آج مجھے ڈانٹتے ہوئے اتر رہے ہیں آج مجھے مکہ ماریں گے فوراً کہا تو موسا کل اس کو قتل کیا تھا آج مجھے قتل کرنے لگے ہو راش ان تک بات پہنچی تو اس نے فوری طور پہ تشکیل دیا کہ جاؤ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لاؤ یہی وہ لڑکا معلوم ہوتا ہے جس کے بارے میں ہمیں کی تعبیر والوں نے تعبیر بتائی تھی کہ کی قوم میں لڑکا پیدا ہوگا اور جو تیری تباہی کا باعث بنے گا یہی وہی لڑکا معلوم ہوتا ہے گرفتار کر کے اس کو ہم قتل کرتے اب کہا کہ جب اس نے ارادہ کیا تو پھر ان کے درباریوں ہی میں سے ایک درباری اس کے دن میں اللہ نے خیال پیدا کیا کہ دستے سے وہ ہٹ کے مختصر راستے سے مصر اسلام تک پہنچا سوا پانچ سو چالیس ان کو خبر دی کہ اگر آپ کے قتل کا مشورہ ہو رہا ہے تو آپ یہاں سے تشریح اب حضرت مسلط اسلام نے شہزادگی کے باوجود باہر کا سفر نہیں کیا تھا اب پریشان تھے کہ یہاں سے چھوڑ کے کہاں جاؤ اللہ تعالیٰ ہیں کہ ہم لوگوں کو مدین کی طرف کر دیا تو ہم مدین کے لے گئے تو وہاں دیکھا کہ کنویں پر لوگ کھڑے ہوئے ہیں بستی والے اور جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور دو عورتیں ایک طرف وسلم کی ہوئی کھڑی ہوئی کبھی مہذب نہیں ہوئے تھے وہ عورتیں بھی مہذب نہیں ہوئی تھیں جو ان مردوں کے بیچ میں آ اور ابھی وہاں کی عورتیں اتنی مہذب نہیں تھیں کہ مرد اور دونوں اکٹھے نظر آ رہے تھے مرد تھے تو پانی پلا رہے تھے عورتیں نہیں دیتے تو سب تھی حضرت اسلام کے قریب تھا حضرت نے پوچھا کہ یہ سارے مرد ہیں اپنے جانوروں کو پانی پلانے والے اور تم جو عورتیں ہو اس کی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں مرد کوئی نہیں ہے ایک بوڑھے والد ہیں اور وہ بھی بنا ہے اس لیے مجبوری کو ایک نہیں دیں لیکن یہ جو بستی والے ہیں اتنے ظالم ہیں کہ ہمارا خیال نہیں کرتے یہ پانی پلا کے چلے جاتے ہیں پھول کے دو منہ تھے اور دونوں اس کے جو دہانے تھے ان پہ پتھر رکھا ہوا تھا ایک پتھر ادھر ایک پتھر ادھر تو ایک دن ایک طرف کا پتھر اٹھاتے تھے پانی نکالتے تھے دوسری دوسری طرف کا پتھر اٹھاتے تھے تو حضرت نے بھی دیکھا تو انہوں نے دوسری طرف کا پتھر ہٹا کے پانی نکالا اور جو بکریوں کو پلایا اور یہ پانی پلانے کے بعد یہ ہٹے تو اپنی بکریوں کو لے کر جانوروں کو لے کر چلے گئے ادھر حضرت سے علیہ اسلام کے بارے میں اللہ وہ ایک نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ کا میں محتاج ہوں کا تیری مدد میری مدد کرنا اب یہ منہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اس کو حاضر ہوا مشکل کو سامان رہے ہیں اللہ کا بات بتا رہے ہیں سب نمبر پانچ سو اکتالیس اب یہ بچے ہیں والد والے کو پوچھا نے پوچھا کہ آج خلاف معمول تم جلدی آ گئے تو کیا بستی والوں کے دل پہ یا کوئی اور واقعہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسے ایک آدمی بھی تھا جو معلوم ہوتا تھا کہ باہر کا تھا اس میں یہ پانی نکال کے ہمیں دیا ہے اور ہم نے پلایا ہے اور ہم واپس آ گئے تو ہمیں اس کے معنی ہے تو باہر کا آدمی ہے تو ایک لڑکی کو بھیجا جاؤ اور اس میں ساتھ کو یہ کراؤ تو یہ ان کو لائن سو گفتگو ہوئی سفر نمبر پانچ سو چالیس سے حضرت علیہ السلام سے انہوں نے فرمایا یہ حضرت شعیب علیہ السلام سے اللہ کے نبی تھے تو حضرت فرمایا کہ اس جگہ تم محفوظ ہو فرون کی سلطنت یہاں نہیں ہے اس کی حکومت یہاں نہیں ہے تم یہاں اطمینان سے رہ سکتے ہو اس پہ یہ لڑکی جو بلانے کے لیے گئی تھی اس اب کہ یہ قوی بھی ہے امین بھی ہے تو اس کو آپ اپنے پاس ملازم رکھتے ہیں ہمیں ملازم کی ضرورت تو یہ قوی بھی ہے امین بھی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے رمایہ کیا سے مالی انہیں پہ ایک جھلک اس کے لیے کیا اس کو کبھی بھی سمجھ لیا امین بھی سمجھ لیا انہوں نے کہا کہ کبھی تو یوں ہے کہ وہ پتھر جس کو کئی آدمی مل کر گرا رہے تھے اس نے اکیلے ہٹایا اس سے معلوم ہوا کہ یہ طاقت والے اور دوسری بات ایک امین یوں ہے کہ آپ نے مجھے بھیجا کہ اس کو جا کے بلا کیا ہو یہ راستہ نہیں جانتا تھا تو ذہن میں آگے آگے چل رہی تھی یہ مجھے پیچھے پیچھے تھا میں نے اوپر چادر لی ہوئی تھی تو ہوا کی جھونکی ہوئے سے چادر اٹھی تو اس نے مجھ سے فوراً کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور جہاں مرنا ہو پیچھے سے آواز دے دیں تو میں نے یہ اندازہ کیا کہ جو غیر کے جسم کو دیکھنا گوارا نہیں پڑتا اور غیر کے مال کی تو اس لیے میں اس کا امن انداز ہونا محسوس کیا حضرت عبداللہ بن مصرا الزام ہیں کہ میں تین کی فراست سے انتہائی ہوں ایک تو میں متاثر ہوں عزیز مصر کی فراست سے جس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا ہے کہ منڈی میں آئے اور جو سرستان کو دیکھا اور ان کو خرید لیا تو اس کی میں فراست سے متاثر ہوں جب اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو عام آدمی عام غلام نہ سمجھنا اس کے ساتھ خاص احتیاط کرنا ہو سکتے ہیں کہ اس کو لوگ بیٹا ڈیٹا لیں یا یہ ہمارے کاروبار میں معاون ہو جائے یہ اس کی فراست کی اور اس کے فائدہ ہوا اور دوسری میں جس کی فراست ہے دوسری شخصیت جس کی فراست سے متاثر ہوں وہ یہ حضرت علیہ السلام کی یہ بیوی ہیں علیہ السلام کی لڑکی ان کا نکاح پر علیہ السلام سے ہوا کہ جنہوں نے ایک کی جھلک میں پہچان لیا کہ یہ کمی بھی ہے اور امیر بھی ہے اور تیسرا بنایا کہ ابو باقی سری رکھنے کی پڑھا سکتا پائے ہوں کہ جنہوں نے اپنے جانشین عمر رضی اللہ عنہ کا نام درج کیا اور ان کی نام درج کی ہی سے تو معاملات سے اسلام کے وہ درست ہوئے تو حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام سے شاید فرمایا کہ آپ یہاں دس سال رہیں یا آٹھ آٹھ سال رہیں یا دس سال رہیں دونوں لاکھ ٹھیک ہے میری مرضی ہوگی کہ آٹھ سال یا دس سال سے جو مدت ہوگی پوری کروں گا تو وہ وہاں رہے سفر نمبر پانچ سو نے نکاح فرما دیا اور اس لڑکی کا نام سکورا رضی اللہ عنہ ہے سفر پانچ اکتالیس پہ رکن نمبر چار ہے رما کروا موسر عادت اور موسر اسلام نے مدت پوری کی اور دس سال جو مدت پوری کی کہ اجازت لی کہ اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اپنے والدین کے پاس تو حضرت شہر خان اجازت دی تو یہاں سے لے کر چلے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوہتور کے قریب آئے تو آپ انہوں نے دیکھی پر تو اپنے گھر والے سے کہا کہ یہاں تم انتظار کرو میں آپ لے کر آتا ہوں اور کسی کے راستہ بھی پوچھ کر آتا ہوں جب ہم پانچ سو بیالیس پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نبوت سے سرکار فرمایا اور دو عطا فرمایا پھینکتے تھے اور پھینکا انہوں نے اور اور وہ اللہ بن گیا اس کے بعد انہوں نے اللہ نے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گرفان میں لے جا کر نکالیں تو چمکدار ہو گیا تو یہ تو موضوع اللہ تبارک بتا رہے اطاف فرمایا اللہ حکم دیا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں جب فرعون کے دربار میں آئے تو اس نے ان کو جادوگر سمجھا اور اس کے ساتھ اس نے جادوگروں کو جمع کیا سر ساتھ مقابلے کے لیے اور ساتھ تنس کرتے ہوئے کہا اپنے وزیر حامان سے کہ میرے لیے ایک بلند مینار بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کے در دیکھ جاؤں کہ موسا کرب اس وقت کیا کر رہا ہے اللہ سبار والے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کیا سمندر کے اندر ڈبو دیا اور اس پہ چاہیے کہ انسان کو غور کرے کہ ظالم کا انجام جو ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے میں پانچ سو چوالیس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس دنیا میں بھی ان لوگوں پر لانت ہے اور آپ میں بھی ظاہر ہے کہ وہ لانت کے اندر ہی گرفتار ہوں گے سونا پانچ سو چوالیس پہ یہ رکو نمبر پانچ ہے ولاقت آخری ناموں دوسری کتاب ابھی بات مارن میں تو ہمارا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مصالح نبی دینا علیہ السلام کو جب تو دور پر کتاب عطا فرمائی یا نبوت عطا فرمائی اہل اسلام آپ اس مقام پر موجود نہیں تھے اور نہ ہی آپ مسجد میں ان کے ساتھ تھے یعنی آپ حاضر نہیں ہیں تاکہ ہم وہی کے ذریعے سے آپ کو خبر دے رہے ہیں پانچ سو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حقانیت بیان فرمائی اور فرمایا کہ اہل کتاب میں جو ایمان لائے گا نبی علیہ السلام پر اس کے لیے دوہرا حاضر ہوگا اور سفر پانچ سو چھیالیس پہ اللہ تبارک ہٹا نے بات فرمائی ہم نے کتنی ہی بستیوں کو ہلاک اور برباد کیا لیکن ہر بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے کچھ جگہ اپنی پوری جو تک پیغام ہدایت پہنچا دیا سفر پانچ سو سینتالیس پہ یہ نمبر سات ہے آپ امنگ واسنا ہوا کہ ایک آدمی وہ ہے جس کو آخر کی نعمتیں مل رہی ہیں اور ایک وہ ہے جس کو دنیا کا مال دیا گیا ہے تو میں ان دونوں میں سے تمہارے نزدیک کون بہتر ہے یقیناً وہی بہتر ہے جس کو آخرت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی اور اللہ تبارک میں کہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انبیاء الحمد السلام کی بات کو قبول نہیں کیا وہ یقیناً نقصان کے اندر ہیں اور جن لوگوں نے اللہ کے حضور توبہ کی اور نیک عمل اختیار کیا یقیناً کامیاب ہونے والے ہیں تو نمبر پانچ سو اڑتالیس پہ اللہ تعالیٰ نے حمایت اگر اللہ تبار مطالعہ رات کو دیں دن ہی نہ ہونے دیں اور اگر اللہ دن ہی دیں رات ہی نہ ہونے دیں تو پھر تمہارا کیا بنے گا کہ اللہ کے ہر کام میں اللہ کی قدرت کا اظہار بھی ہے اللہ کی رحمت کا اظہار بھی ہے پانچ سو انچاس پر یہ رخو ہے رخو نمبر آٹھ ہے ان قارون قانق اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے کہ یہ قارون ہے یہ حضرت موسیٰ نبی جی نارے سات و سلام کا چچا سات بھائی ہے اور بعض مرکی نے لکھا کہ اس کا رشتہ چچا سات بھائی کا بھی تھا اور خالہ سات بھائی کا بھی تھا فرون نے اس کو اپنے آرے کار کے طور پر استعمال کیا جب یہ مصر میں رہتے تھے آرے کار کے طور پر استعمال کرنا یہی ہے جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی ہے اپنے مزدوری من میں لوگوں کماتے جائز تھی نہ جائز تھی یہ قانون جو ہے یہ جس کو ٹھیکے دیتا تھا عبارات کی تعمیر تو یہ کام سے لگاتا تھا اسرائیلیوں کو اور اسرائیلیوں کو جب کام سے لگاتا تھا تو ان کو جیسی جیسے اجرت دیتا تھا باقی علم سے بھی کماتا تھا سے بھی کماتا تھا تو اس لحاظ سے بہت صحب حیثیت تھا جب حضرت موس نبی نے بینا چلے کہ یہ بھی ہجرت کر کے ساتھ چلا اس لیے کہ ان کی قوم میں سے تھا بڑی خیر میں سے تھا تو جب وہاں گئے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ ہفتے بعد حکم جاری فرمایا دورات پر خطاب کی تو اس میں یہ حکم کہ زکات بھی ادا کی جائے تو زکات کے بارے میں حکم تھا تو ان کی قوم پر جو زکات تھی وہ پچیس فیصد تھی زکات بچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے قارون کے پاس اور کہا کہ مجھے زکا جگہ کر سکوں سے ایٹلیسٹ میں کہا کہ پچیس پرسینٹ تو میری اپنی کمائی ہے تو میں اپنی کمائی میں سے بھی ٹیکس ادا کروں گا تو اس نے دینے سے انکار کیا جب مجھ سے سمجھایا تو میں نے کہا کیا اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا آپ نے ادا کر دوں یہودیوں میں جو ہفتے میں خطبے کا دن ہوتا تھا وہ ہفتے کا دن ہمارے یہاں جمعہ ہے ان کے یہاں ہفتہ ہے عیسائیوں کے یہاں اتوار ہے تو حضرت موسیٰ صاحب السلام ہفتے کے دن خطبہ فرما رہے ہیں کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا جو کرے گا اس کا سنسار کیا جائے گا یہ احکام بیان فرما رہے ہیں اتنے میں قارون مجلس میں سے مجلس میں بیٹھا تھا اس کے کھڑا ہو گیا کہنے کا حضرت اگر آپ گناہ کریں تو آپ کی سزا سمجھا کہ حد جاری ہوگی جو بھی بنا کرے گا اس کے حد میں چاہے آپ بھی ہوں چند میں بھی شریعت توق میں کے سب کے لیے تین جگہ اس نے پوچھا جب حضرت نے فرمایا کہ ہاں چلنے بھی ہوں تو بس کیسے ہی دفعہ پوچھ کے فارغ ہوا تو دروازے پہ خاتون ظاہر ہوئی کسی صاحب اندازہ فرما جو اس دور کے اندر بھی ابھی لوگ اتنے مہذب نہیں ہوئے تھے کہ اسی مجلس میں خواتین موجود ہوتی وہ مردوں کی مجلس تو خاتون دروازے پہ ظاہر ہوئی ذرا تو مثال السلام میرے بارے میں فیصلہ کریں کہ آپ نے میرے ساتھ جو ہے گناہ کیا اب ظاہر ہے کہ عجیب غریب بات ہے اللہ کے نبی کے بارے میں یہ بات یہ بات ہو تو حضرت نے جو ہے اس کو کہا کہ تو آ گیا خاتون آگے آ گئی تو حضرت خزان کے لیے اس رب کی قسم ہے کہ جس نے بنی اسرائیل کو گوایا کوئی سے نجات دی اور جس نے مجھے اپنے رسول بنایا اور جس نے تمہیں تورا کی کتاب عطا کی تو یہ بتا کہ تو کس کے کہنے پہ یہ کام تحفت لگا تو اس نے کہا کہ مجھے قارون نے ایک تھال سونے کا دیا ہے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا کرو میں تو اس تھال سونے کی وجہ سے میں نے یہ کردار ادا کیا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھ نہ دینا چاہے وہ اس سے علیحدہ ہو جائے اور ایک طرف ہو جائے تو قانون والے ایک طرف ہو گئے یہ ایک طرف ہو گیا نے یہاں گر گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ قانون جو ہے یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا اور فرمایا کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کے خزانے کی جو چادیاں اٹھانے والے تھے وہ دس غلام تھے اور وہ چلتے چلتے ہانپ جاتے تھے اٹھا کے جس کی چادیوں قبر میں اٹھانے تھے وہ ہانپ جاتے تھے تو پھر چادیوں سے جو خزانے تھے وہ کتنے ہوں گے سماعے کہ یہ گھوڑے پہ سوار ہو کے نکلا و شوکت کے پاس جس نے بھی دیکھا اس نے خواہش کی کہ آئی کاش کہ میں بھی ایسا دولت مند ہوتا ہوں لیکن نمبر پانچ سو پچاس پھر اللہ و تعالیٰ نے حملے میں یہ کیا کہ قانون کو اس کے افراد خانہ کو اس کی حمایت کرنے والے جتنے تھے ان کو اور اس کے سارے مال و متا کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دیا اور ہمارے کو اس بات وہی لوگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تم نے ہمیں کسی ایسا نہیں بنایا اس ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ مال کا محتاج اگر یہ قارون ہلاک ہو جاتا اور اس کا مال نہیں جاتا اور وہ مال موسیٰ علیہ السلام جی کے قبضے میں آنا تھا یہ تاثر ملتا تھا کہ شاید مال کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ دکھا دیا کہ میں بے نیاز ہوں یہ جو مال خرچ کرنے کا حکم ہے یہ تمہاری حفاظت زندگی ہے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی کی ظاہری شان و شوقت پر دیکھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں بھی اس جیسا ہو جاؤں معلوم نہیں اس کا معاملہ کیا ہے حریش پاک میں واقعہ آتا ہے کہ ایک خاتون اپنے بچے کو دور پلا رہی تھی بعض بچے تاریخ میں آتے ہیں کہ وہ بولے ہیں کہ اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے جیسے کہ کی پاک جامن کی گواہی دی چار مہینے کے بچے نے اور حضرت مریم اللہ کی پاشامی کی گواہی دی حضرت ایک دن کے بچے تھے اسی طرح رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں ان کی گواہی دی چھوٹے بچے نے بھی بزرگ کا بچہ تھا اسی طرح ایک بچہ جو بھی تھا جس کا میں آتا ہے تو فرمایا کہ یہ اپنی والدہ کا دودھ پی رہا تھا کہ سترہ میں ایک آدمی شان شوکت سے گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہا تھا تو ماں نے دیکھا تو ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو ایسا بنائیے بچے نے ماں کا دودھ چھوڑا کہا کہ اللہ مجھے ایسا نہ بنائے تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی بچاری اس کو مارتے پیٹتے جا رہے تھے کہ تم چور ہے تو نے چوری کی ہے اور آج کی گیارہ میں جا رہی تھی تو ماں نے دیکھا تو ماں نے کہا اے اللہ میرے بچے کو ایسا نہ بنانا بچے نے دودھ چھوڑا اس نے کہا اے اللہ مجھے ایسا بنانا ماں نے کہا اللہ کے بندے میں تیری بیٹری کی دعا کرتی ہوں تو اپنے رپرے کی دعا کرتے ہیں تیری کی ماں یہ جو شان و شوقت سے جا رہا ہے اس کا انجام جہنم ہے اور یہ جو لونڈی پیٹ ہوئی جا رہی ہے یہ اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہے تو لہٰذا اس کا انجام تو اللہ کی محبوبیت ہے تو لہٰذا میں اللہ کی محبوبیت قبول کروں یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کو قبول کروں لہٰذا یہ بہتر ہے اور بہتر ہونا ہے کہ ظاہری حالت کو دیکھ کر متاثر نہیں ہونا چاہیے دعا نہیں کرنی چاہیے تو کہ قانون اور اس کے ساتھ جو ہلاک ہوئے تھے لوگوں نے اس پہ کہا کہ اللہ کا شکر ہے ہم صفحہ نمبر پانچ سو پچاس کے آخر اور پانچ سو اکاون کے اس پہ اللہ تبارک بتایا نے ایک بات کہ یہ اشارہ نے فرمائی دی کہ آپ واپس تشریف لائیں گے فتح مکہ کو اللہ کا فرمائے گا کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ کے وعدہ اللہ شریف ہونے کی بنیادی بات یہ بھی ہے کہ ہر ایک سے موت آنی ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے موت نہیں آئے گی وہ حلی اللہ اس بات سفر نمبر پانچ سو باون ہے اس کا قبول بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پہلا رکوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا انسانوں نے گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ ان کی آزمائش نہیں فرمائے گا فرمایا کہ اللہ نے آزمائش کے لیے ان کو ہدایات کی عطا فرما دی اور ہدایات کے ساتھ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا فرمایا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے اگر والدین دونوں ماں باپ مل کر شیر پر آمادہ کریں تو ہمیں ان کی اس بات کو قبول نہیں کرنا سفر نمبر پانچ سو ترپن سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں تو میں وہ اپنی گمراہی کے ذمہ دار بھی ہیں اور دوسروں کی گمراہی کا بوجھ بھی قیامت کے دن اٹھائے ہوئے ہوں گے تو پانچ سو ترپن کے آخر پانچ سو چون پہ رکو نمبر دو ہے بالکل ارسلہ روحن علاقوں میں جس نے خدا علیہ السلام نے اپنی قوم کو نو سو پچاس سال تبلیغ فرمائی لیکن وہ ہدایت سے نائے نصیب اللہ نے ان کو غرض کر دیا اس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا نمبر پانچ سو پچپن پہ یہ رکو نمبر تین ہے والذین قبرو بی آیات اللہ و لقائی فلا کہ جو لوگ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور اللہ کی ملاقات کے قائل نہیں فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبی دین علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مشرق خاندان کے بدلے میں نبوت کا خاندان عطا فرمایا اور سفر نمبر پانچ سو چھپن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حضرت لوت علیہ نبی جی نے علیہ اسلام کی قوم کی ہلاکت کے لیے فرمایا اور سفر نمبر پانچ سو چھپن پہ رکو نمبر چار ہے اور اما جات رسنا ابراہیم اس میں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بھیجے تھے یوسف علیہ کی قوم کی عذاب کے لیے وہ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانے کے بعد وہاں گئے تھے پھر سفر میں پانچ ستاون تیئیس واقع فلوز علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کے واقعے کے بارے میں چند باتیں بیان فرمائیں پھر مجین میں حضرت شعیب علیہ صاحب السلام کی قوم کی ہلاکت کا اللہ قبار میں ذکر فرمایا اور پھر قابون فرون رحمان کی ہلاکت کا ذکر فرمایا اور سفر میں پانچ سو اٹھاون کے اللہ قبار بتا رہے ہیں جب آپ اشاعت سنائی کہ ہم نے مختلف حکمتوں کو مختلف انداز سے ہلاک کیا بعض لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا اوبر سے پتھروں کی بارش برسا کر بعض لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا فرشتوں کی کے ساتھ بعض لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا زمین میں کے اور بعض لوگوں کو ہم نے ہلاک کیا پانی میں غرق کر کے خدا ان تمام کو جو ہم نے ہلاک کیا تو اس میں ہم نے ضرور نہیں کیا بلکہ یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی سزا تھی اور کہ اللہ کے ساتھ شیر کرنا یہ ایسے ہی کمزور ہے جس طریقے سے کہ بکری کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے اس کے بعد سفر نمبر پانچ سو انسٹھ یہ رکو نمبر پانچ ہے اللہ تباہ بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کو قرآن کی تلاوت نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے اور اللہ تبار بتا رہے ہیں یہ بات سمجھ کہ قرآن مجید نبی علیہ السلام کا اپنا کلام نہیں بلکہ اللہ تبار بتا رہا کلام ہے صفحہ نمبر پانچ سو سات پہ رکو نمبر چھ ہے القفا بلّہ بہنی و بہن شہیدہ اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام و السلام کی نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا اور پھر یہ بات اشاعت فرمائی کہ دیکھو کہ ہر ایک میں مرنا ہے اور مرنے کے بعد میرے حضور پیش ہو رہا ہے اور پھر صفحہ پانچ ایک سے پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رزق کے ذمہ دار ہیں اللہ ہی رزق دیتا ہے اور رزق میں تنگی فرماتا ہے پھر اللہ نے اپنے قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں سفر پانچ سو اکسٹھ کے آخر پانچ سو باسٹھ کا یہ پورن برسات ہے تو ماہی حالات دنیا اللہ علیہ اللہ فلم کے لیے دنیا کی زندگی کے لیے ناپائیدار ہے حقیقی زندگی تو آخر کی زندگی ہے اور اسی کے لیے کوشش کرنی چاہیے اور اس حقوق میں فرمایا کہ وہ لوگ جو ہدایت کے طرف گار ہیں اور ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہوئے چلے جاتے ہیں سفر نمبر پانچ سو باسٹھ کی آخر پانچ سو تہتر پر یہ صورت الروم کا پہلا رقو ہے یہ صورت الروم بھی مکی زندگی میں نازک ہوئی تھی اور اس کے بارے میں جو ہے شاہ کے حوالے سے کہ جب یہ بات ابھی مکہ مکرمہ میں تھے تو دور کے اندر دو بڑی طاقتیں تھیں ایک ایران کی طاقت تھی اور ایک طاقت روم کی عیسائیوں کی طاقت تھی اور یہ دونوں آپس میں آزما آسمانے ایران نے روم پہ حملہ کیا اور روم کا جو سلطان تھا عراق پہ اس کو کہتے تھے وہ اس قدر مایوس ہوا کہ افریقہ کے جنگل میں جا کے وہ چھپیا اور کوشش کی کہ میں خودکشی لوں یعنی اس قدر دل برداشتہ ہوا اس پہ مکہ مکرمہ کے جو مشرقین تھے انہوں نے ابو بہت عنہ کو کہا دیکھیں حضرت کہ یہ جو عیسائی ہیں یہ اہل کتاب ہیں اور آپ بھی آسمانی مذہب کا دعویٰ رکھتے ہیں اور یہ جو مجوسی ہیں یہ آپ بھی مشرق ہے ہم بھی مشرق ہیں تو ہمارا تعلق مجوسیوں سے ہو گیا تو جس طرح سے مجوسیوں نے عیسائیوں کی پٹائی کی ہے اسی طرح ان قریب ہم بھی مٹا کر رکھتے ہیں تو اس پہ اللہ قبار بطالیہ نے صرف روح کی آیات لازم ہماری تو ان میں اللہ قبار نے سمجھا کہ اس کا پھر رومی جو عیسائی ہیں یہ مغروب ہو گئے ہیں اور یہ چند سالوں میں بلا سنی کہ چند سالوں میں یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اب امیہ بن خلف جو بہت بڑا مشرق تھا سردار تھا اس نے ابو بکر سے یہ بات کہی تھی حضرت نے جب آیات نازل نازنی تو ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قریب جو ہے یہ دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے میرا کتنے سال میں شرط لگا لو تو انہوں نے کہا کہ بلعم جو ہے عربی زبان میں تین سے لے کر نو سال کے لیے استعمال ہوتا ہے تو بابا کہ تین سال میں کم سے کم تین سال تین سال میں تو اس نے کہا ٹھیک ہے کتنے ہوئے گی دس دس اونٹ ہو گئے کہ اگر یہ غالب آ گئے تو میں دس اونٹ تمہیں دوں گا غالب آئے تو مجھے دے رہا کہا کہ ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کے پاس جو ہے ابو عنہ کہا کہ میں اس کا شرط لگا کے آیا ہوں اگر میں کہ بزون کے معنی تو تین سے نو تک ہو گئے جب تین سے کم سے کم مقدار ہے تو یہ تو زیادہ سے زیادہ مقدار چھت لگانی چاہیے یہ ہو سکتا تھا پانچ سال بعد واقع ہو سات سال بعد واقع ہو سکتا ہے نو سال بعد واقع ہو تو اللہ نے تعین کا نہیں فرمایا تو نو سال تک بھی ہو سکتا ہے جب بھی دن قلم ہے تو لہٰذا جا کے شرط میں تبدیلی کرو میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی فریق چھت میں تبدیلی کرتا تھا تو دوسرا فریق اس کو قبول کرتا تھا لیکن اس شرط کے ساتھ جو مقدار پڑھائی جاتی تھی شرط ابو بکر طریقے سے وہاں تشریف لایا تو بتایا کہ بھائی یہ نو سال کی بات ہے کہا ٹھیک ہے پھر مقدار بڑھاؤ میں نے کہا جی سو اونٹ تو نے کہا کہ جی۔ ٹھیک یہ سو سو اونٹ کی شرط لگے گی اب یہاں اللہ تبارک بتا لیں گے اس بات کی خبر دی ہے پہلا رکو ہے سو پانچ سو تیس کرتے یہ کب ہوگا اور میں کہ یہ اس دن ہوگا جس دن کے مسلمان کافروں کے مقابلے میں کامیاب ہوں گے اور اس کے ساتھ یہ خوشخبری بھی سنیں گے ضرور غالب آ گئے یہ ٹھیک نو سال کے بعد بادی ہوا تو غزل بادی میں جس دن اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی تو شام کے وقت ہی اطلاع آ گئی کہ کیسے روم نے بحری بیڑے کے ذریعے سے ایران سے حملہ کیا اور ایران کو مغلوب کر کے حاصل کر لیا تو یہ امیہ بن خلق جو ہے یہ مارا گیا کے اندر شاد لگانے والا مر گیا لیکن اس کے خاندانی شخص کو جو ہے دکھایا ہے تو انہوں نے سو اونٹ ادا کیا تو باقی کران ہو حضرت قیمت میں وہ سونچ لائے تو میں یہ سے سمجھی دی تو ہمیں اس کو اللہ کے راستے میں شرط کرتا ہوں تو میں اس کا گوشت نہیں کھاتا ہوں حالانکہ اس پر شرط بھی حرام نہیں ہوئی تھی جو ایک حرمت بات میں نازل ہوئی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا اس بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام اعلان نبوت سے پہلے بھی وہ کام نہیں کرتے جو ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے دینا ہو نبوت دینے کے بعد اس حضرت نے وہ گوشت نہیں کھایا اگر نہیں کھایا تو وہ بکرے بھی نہیں کھایا تو سو کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا گیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو لحاظ سے تمہیں عقل مند نظر آ رہے ہیں تو یہ حقیقت میں بیوقوف ہیں حقیقت مند ہوئی ہے جو آخرت عقل مند ہو پھر اللہ تبار کو تعالیٰ نے بات فرمائی کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں جو حالات ہوئی ہلاکتوں کے نشانات آج کی دنیا میں کے لیے موجود صفحہ نمبر پانچ سو چونسٹھ رکو نمبر دو ہے اللہ نے ربرح القسم جو روایہ کے اللہ نے پہلی بار پیدا کیا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادل ہے اللہ تبارک وطالعہ نے یہ بات بادشاہ فرمائی یہ کامیابی تو اسی میں ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر ہو اللہ کے ہم بیان کی جائے اور اللہ کی قدروں کو بے نظر کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کھڑا کرنے پر ہے پانچ سو چونسٹھ جا کر پانچ سو پینسٹھ رکو نمبر تین ہے آیاتی یعنی انتراف اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کو اپنے قدرت کا نمونہ بیان فرمایا فرمایا کہ اپنے آپ کا غور کرو ایک بات کی اولاد ہو اور تمہاری زبانیں ایک دوسرے سے کتنی مختلف ہیں اور تمہارے رنگ ایک دوسرے سے کتنے مختلف ہیں یہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ نے مزید اپنے قدرت کے نمونے بیان فرمایا فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو تھام رکھا ہے اور کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ ہی کی فرما برداری کر رہی ہے پھر دوبارہ فرمایا کہ اس اللہ کے لیے پہلی بار پیدا کرنا آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا بھی اس کے لیے آسان ہے سفر نمبر پانچ سو چھیاسٹھ روپئے دو نمبر چار ہے کو ماترم ملان خوشی کو اللہ کا بار بتا رہے ہیں فرمایا کہ دیکھو تم کسی کو اپنے برابر اپنے غلام کو اپنے برابر کرنے کو تیار نہیں ہو تو مخلوق کو خالی کے برابر قرار دیتے ہو کیا یہ بات ہمارے لیے مناسب ہے اور فرمایا کہ تمہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے اللہ کے فرم برداری اختیار کرنی چاہیے اسی کا خوف رکھنا چاہیے نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سماج کرو سفر نمبر پانچ سو سڑسٹھ پہ اللہ قبار کو بتایا ہے جو بات اشار فرمائی کہ جو رشتے دار ہیں مسکین ہیں اور مسافر ہیں ان کا ان کا حق ادا کرو اور کہ حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کرو گے اس میں برکت ہے اور سود میں ہلاکت ہے سود سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اور صبح پانچ سو اٹھتے ہیں کہ سود میں بظاہر اضافہ نکل لیتا ہے لیکن حقیقت میں یہ ہلاکت ہے اور زکات بظاہر کم ہوتی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں اس میں برکت اس بات صفحہ نمبر پانچ سو اٹھتر پہ ہے وہ نمبر پانچ ہے ظاہر الفتا بری الفاظ فرمایا کہ خشکی پر یا سمندر میں جو بھی طوفان آتا ہے جو بھی ہلاکتیں ہوتی ہیں یہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے تو ہمیں کہ دنیا کی زندگی میں اپنی اصلاح کر لو کہ اس سے پہلے کے بعد میں پچھتانا پڑے اور سفر پانچ سو اکتر پہ اللہ تبارک بتا لیں یہ بات کی شاید فرمائی کہ اللہ تبارک بتایا کہ رحمت کے نمونہ یہ بارش ہے یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے اور اللہ کی رحمت کا نمونہ ہے تو میں جس طریقے سے بارش سے بنجر زمین آباد ہوتی ہے اس طرح قرآن کی رحمت سے بھی بنجر دل آباد ہوتی ہے صفا ہاں، پانچ سو ستر پہ یہ رکو نمبر چھ ہے اللہ اللہ خلف کو منظور اس اللہ تعالیٰ نے انسان پہ اپنی رحمت کا اظہار فرمایا تو سے تم کمزور پیدا ہوئے پھر اللہ نے قوت عطا فرمائی اور قوت کے بعد پھر تم کمزور ہو گئے اور بوڑھے ہو گئے تو میں اس سے معلوم ہوا کہ تم اللہ کے آگے بے بس ہو جب بے بس ہو تو اللہ کی برداشت کرنے والے بن جاؤ اس دن سے پہلے کہ جس دن کے کسی کو معذرت اور وہاں سے توبہ فائدہ مند اس کے لیے نہیں ہوگی اور سفر نمبر پانچ اکہتر پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ استحامت کے ساتھ کسی دین کا پیغام پہنچانے کا کام فرما گئے ہیں اور فرمایا نہ ہو سفر نمبر پانچ سے اکہتر پہ یہ سرکمان ہے کہ پہلے رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی عصمت کی طرف متوجہ فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی سمئی نماز کے قائم کرنے کی نفاذ ادا کرنے کی اور آخر پہ یقین کی متوجہ فرمایا اور فضولیات کے بچنے کی تقسیم فرمائی سفر پانچ سو بہتر پہ اللہ تبارک بتا رہے ہیں اپنی قدرت کے نمونوں میں آسمانوں کا ذکر فرمایا اس کو بغیر ستونوں کے اللہ نے قائم کیا ہے اور پھر اللہ تبارک فرمایا کہ تم دکھاؤ کہ اللہ تبارک بتا تو خالق ہے جس کو تم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہو انہوں نے کوئی چیز پیدا کی ہو سبق پانچ سو بہتر کے آخر اور پانچ سو تہتر دو ہے آتے ہیں لکمان حکمت عارف اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لکمان رضی اللہ عنہ کو دادائی عطا فرمائی حضرت لکمان رضی اللہ عنہ کو تقریباً دنیا کی تمام اقوام حضرت لکمان رضی اللہ عنہ کی دانائی اور ان کی مندی کے قائل ہیں اللہ تبارک نے اس رقو کے اندر بھی ان کے کچھ اقوال بیان فرمائے ہیں اور دنیا کی دوسری کتابوں کے اندر بھی ان کے جو اخبار ملتے ہیں کہ یہ طویل عمر تھے تقریباً آٹھ انبیاء قیام علیہ السلام کی صحبت میں رہے ان میں ایک حضرت داؤد علیہ السلام بھی تو ایک حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو ایک بکری دی اور چھڑی دی حضائب کے اس کے جسم میں جو سب سے اعلیٰ حصہ ہو وہ کاٹ لیا تو بکری کو جمع کیا اور ذبح کرنے کے بعد ایک پلیٹ میں اس کا دل اور اس کی زبان یہ رکھ کر لیا حضرت نے اگلے دن حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر ایک بکری دی میں کہ اس جو سب سے برا حصہ ہو وہ کاٹ لیا اگلے دن وہ آئے تو پلیٹ میں پھر وہی دل اور پھر زبان احاطہ کر لیا اور ورنہ کہ یہ کیا جب میں نے سب سے اچھا حصہ کاٹ پھر بھی یہی رائے گا برا حصہ فرمایا کہ اگر انسان کا دل اچھا ہو جائے اس کی زبان اچھی ہو جائے تو اس کے لیے نجات ہے اس لیے کہ دل میں عقیدہ ہے زبان اس کا اظہار ہے اور دل میں پخر ہے اور زبان تو اس کا اظہار ہے اور یہ اس کے لیے ہلاکت ہے اس لیے فرمایا کہ سب سے بہتر حصہ بھی یہی ہے سب سے بڑا حصہ بھی یہی ہے یہ انسان کی ہلاکت کا ذریعہ ہے اور یہ انسان کی نجات کا ذریعہ ہے فرمایا کہ حضرت آپ نے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے امتیاز اسلام کی صحبت اختیار کی تو اس ان سے آپ نے کیا سیکھا اور اس سے پہلے ان کے کی بات اور بھی درج کر دی فرمایا کہ وہ ایک مالک یہاں ملازمت کر رہے تھے اور ملازمین بھی تھے یہ باغ کے رکھوالی پر تھے اب جو وہ باغ کے ملازمین تھے وہ پھل توڑ کو کھاتے بھی فرماتے تھے خود بھی نہیں کھاتے لیکن ظاہر ہے کہ جب اکثریت ایسے لوگوں کی اور درمیان میں ایک آدمی کو ہو تو بے چارا ویسے بھی اجنبی ہو جاتا ہے اب جو مالک ہے اس نے دیکھا کہ تو سارا رنگ ہو گیا تو اس نے کہا کہ یہ تم نے کھایا ہے تو وہ قسمیں کھائے ہم نے تو کھایا نہیں تو لکمان ہم سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہی جو ہے نا یہی مال کھاتا رہا ہے یہی پھل کھاتا رہا اب وہ سارے کے سارے تھے کتنی تسی تعداد ملازموں کی اور وہ کہیں کہ کس نے کھایا اب یہ کہیں میں نہیں کھایا تو ظاہر ہے کیا وہ تو یہی سمجھے گا کہ یہ سارے جو کہہ رہے ہیں اس کی بات کی جھوٹ نہیں ہو سکتی لکمان رضی اللہ نے کہا کہ مالک میں ایک مشورہ کرتا ہوں کہ ہم جتنے ہیں میں بھی ہوں یہ بھی ہوں سب کو گرم پانی پلا کے توڑ لگواؤ تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کس نے کھایا اور جو گرم پانی پلا کے اس نے دوڑ لگوائی تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد کھایا آئے تو لکمان رضی اللہ عنہ کی کیا میں صرف پانی تھا اور باقیوں کی کیا میں وہ پھل جیسے کر رہے تھے تو بادشاہ کو مالک کو معلوم ہو گیا کہ یہ کھانے والے ہیں اور یہ لکمان رضی اللہ عنہ جو ہیں یہ مام کام تو اگر لکمان رضی اللہ سے پوچھا گیا تھا کہ ہم جائے قیام ہیں کہ صحبت میں آپ رہے آٹھ ہم بیا قیام میں دولت میں رہے تو آپ نے ان سے کیا سیکھا اگر ہو جائے کہ میں نے ان سے جو باتیں سیکھی ہیں یہ کہ ایک بات تو میں نے یہ سیکھی کہ جب نماز پڑھو دل کو بس بسوں سے اور دماغ کو خیالات سے خالی کر کے پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھا ایک بات میں نے یہ سیکھی کہ نماز میں اپنے دل کی حفاظت کرو کہ دل کی حفاظت یہ ہے کہ خیالات سے اپنے دل کو تارو دوسری بات میں نے یہ سیکھی کہ دفتر خان پہ اپنے حلق کی حفاظت کرو کہ ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ جو بعد میں پریشانی کا سبب بنے تیسری بات جو سیکھی ہے میں نے وہ یہ سیکھی ہے کہ مجلس کے اندر اپنی زبان کی حفاظت کرو کوئی ایسی بات زبان سے مت ادا کرو جس کو ایسے بات میں شرمندگی ہو چوتھی بات میں نے یہ سیکھی کہ کسی کے گھر میں جاؤ تو اپنی نکاح کی حفاظت کرو کہ غیر محرم پہ نظر نہ پڑے اور اس کے مال کو بھی اس نظر سے مت دیکھو رش کی نظر سے یا کسی بری نظر سے اس کو مت دیکھو پانچویں بات جو میں نے سیکھی اور یہ ہے کہ ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے کرو تازہ رکھنا چھٹی بات جو میں نے سیکھی وہ یہ ہے کہ ہر وقت اپنی موت کو سامنے رکھو اور ساتویں بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ احسان کرو اور اس کو بھول جاؤ اور آٹھویں بات میں نے یہ سیکھی ہے کہ جو تمہیں تکلیف پہنچائے اس کی تکلیف کو بھول جاؤ یہ آٹھ باتیں ہیں جو میں نے سیکھی جب پوچھا گیا کہ حضرت اللہ نے یہ اتنا اونچا مقام آپ کو عطا فرمایا تو اس کی وجہ کیا ہے تو حضرت لکمان رضی اللہ نے کہا کہ اس کی ایک وجہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے میں اس کا کوئی حق نہیں رکھتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے صداقت دی اللہ نے مجھے دیانت دی اور میں لا یعنی باتوں سے لا یعنی کاموں سے فضول کاموں سے بچتا ہوں تو ان کی برکات کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ مقام دیا عطا فرمایا ہے تو یہاں بھی اللہ کا بار بتا رہے ہیں ان کے کچھ اقبال اور حکمت بھری باتیں بیان فرمائی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے پر نصیحت کی سب سے پہلے کیا بیٹے کے شرک سے اپنے آپ کو بچا فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے آگاہ کیا تو ہم نے بھی ان ان کے بیٹے کو اس بات سے آگاہ کیا اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ والدین کا بھی ادب اور احترام ہو یہاں پہ اصول معلوم ہو رہا ہے میں بھی پریشان ہوں آپ اگر اولاد فرما بردار و تو اولاد فرما بردار کیسے ہو جب میں نے اولاد کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تو اولاد میری فرما بردار کیسے یہاں اللہ نے اصول بیان فرمایا کہ جب تم اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بناؤ گے اور ان کو دین کے تابع کرو گے اللہ تعالیٰ اس اولاد کو تمہارا بھی فرما بردار بردار بنا آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا فتنا یہ بھی ہے اتنا بات یہ ہے کہ حقوق اللہ تو اتنے ضروری نہیں ہے حقوق اور عبادت کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز پڑھو نہ پڑھو لیکن لین دین صحیح ہونا چاہیے کہ لہٰذا حقوق اب سوال یہ ہے کہ حقوق اور عبادت کب معلوم ہوں گے اگر حقوق اللہ ہی معلوم ہے اللہ کا حق ہی معلوم نہیں کسی کو تو پھر حقوق اور عبادت اس کو کہاں سے معلوم ہوں گے حقوق اور عبادت کو تبھی معلوم ہوں گے جب اللہ کا حق جانے گا تو پھر یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم قبول نہیں کرنا اب اللہ فرمایا کہ والدین کا جب احترام کرو تو مانے گا جب اللہ اس کی بات پر نہیں مانے گا تو والدین کا جب احترام کیوں کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ یورپ کے اندر آپ دیکھیں کہ ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جیسے ہمارے ہاں ایسے ادارے ہیں جہاں یتیم بچوں کو داخل کیا جاتا ہے دارالامان ہے کہ جہاں بے سہارا عورتوں کو پڑھا دی جاتی ہے اسی طریقے سے یورپ کے اندر ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جہاں لوگ جا کے والدین کو چھوڑ کے آ جاتے اور ان کے ماہانہ جو ہے وہ فیسیں ادا کرتے ہیں کہ ان کو اپنے پاس ہی رکھو ان کو آج آنے نہیں دینا اور ہمیں ان سے ملنے آنا ہی تو جماعت کے حضرات کئی جو وہاں گئے تو ایسے جا کے بوڑھوں سے مل گئے تھے ان کو تعجب ہوا کہ تم کیسے لوگ ہو ہماری اولاد تمہیں ملنے نہیں آتی تم ہمیں ملنے کے لیے آئے ہو تو یعنی والدین سے یوں چھٹکارا اگر کھانسی والدین نے اگر باپ نے کھانسا ہے کھانسی اس کو آ گئی تو اس کو اٹھایا ایسا نہ ہوگا کہ یہ اس کو ٹی وی ہو جائے اور ٹی وی کے امراض یہ مت جو ہے ٹی وی کا یہ جراثیم میری اولاد میں منتقل ہو جائیں اب یہ گوارا نہیں اور وہاں بہت سے معاملات ایسے ہیں اگر آپ وہاں کے حالات پڑھیں تو وہاں کئی طلاقیں اس بنیاد پر واقع ہوئی ہیں کہ شوہر نے طلاق دی ہے بیوی کو بیوی نے طلاق دیا ہے شوہر کو اس بنیاد پر کہ لب رات کو خراٹے لیتا ہے میری نیند خراب ہوتی ہے جس بنیاد پر جو ہے وہ تلاشیں ہوئی ہیں تو جہاں اللہ کا جب تک حق نہیں پہچانیں گے مخلوق حق نہیں پہچانا جا سکتا اس لیے لمحے کہ تم اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار بناؤ اللہ کا بار کو تعالیٰ تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنے اس کے بعد یہ بات سمجھ کہ اگر تمہارے والدین دونوں متفق ہو کر بھی تمہیں یہ کہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرو تو تمہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے اس کی وجہ وہ تبھی کبھی روان عناب اس کی بات ماننی چاہیے جو اللہ سے رجوع رکھتا ہے اس کے بعد فرمایا اللہ تبار بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کیا بیٹے کہ اگر کوئی معمولی چیز بھی ہو اگر وہ کہیں چٹان میں چھپی ہوئی ہو یا آسمانوں کی بلندی میں ہو یا زمین میں ہو اللہ قیامت ان کو سامنے لے آئیں گے اس لیے یہ نہ سمجھنا کہ میں نے چھپ کر گناہ کیا ہے تو یہ گناہ جہیت ظاہر نہیں ہوگا اور فرمایا کیا بیٹھے نماز کو قائم کر امر یعنی منکر کو اختیار کر اور صبر کو اختیار کر اور پھر یہ صفحہ نمبر پانچ سو چوہتر پر کہ تکبر کا اظہار مت کر نہ چلنے میں نہ گفتگو کرنے میں اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرے گا اور ہمیں کہ اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کر طرح اپنے خرچ میں بھی درمیانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو جو ہے وہ رکھ اس لیے کہ جو اونچی آواز اور لاتوار آواز ہے وہ گرنے کی آواز ہے پانچ سو چوہتر کے یہ رقم بس تین ہے ان اللہ ترافیم اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی ہی نعمتیں عطا فرمائیں اور پھر اس کے باوجود وہ شیطان کی اتباع کر رہا ہے اپنے رب کو چھوڑ کر سب پانچ سو پچہتر فرمایا کہ اللہ تو وہ ہے کہ جس کی صفات اور جس کے کلمات کا اگر شمار کیا جائے کہ دنیا کے سارے درخت ہیں اگر قلم بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ روشنی بن جائے اور پھر سات دفعہ مزید سمندر ختم ہو کر پھر روشنی بن جائے اور میں کہ اللہ لیے بات کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا اور میں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تم سب کو کھڑا کرنا ایسے ہے جیسے ایک انسان کو پیدا کرنا ہے سفر پانچ سو چھہتر پھر رکن بچار ہے اللہ تبارک بتا لیں یہ بات اشاعت فرمائی کیا انسانوں انسان ہو کہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچاؤ اور قیامت کے دن کا خوف اختیار کرو جس سے نہ کوئی باپ بیٹے کے کام آئے گا اور نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا اور ہمارے کو کے دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور یہ شیطان جو سب سے بڑا دھوکے باز ہے اس سے بچنے کی کوشش کرو تو میں اللہ تبار بار تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی بارش کا نظام بھی اسی کے اختیار میں ہے اور ماں کے پیٹ میں رحموں کے اندر کیا ہے اور وہ کیا کس وقت رکھتے ہیں اور کیسے ان کا انجام ہوگا اس بات کو بھی سب اللہ جان رہے اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیسے اس کی گزرے گی اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی پانچ سو ستہتر پہ یہ صورت سجدہ ہے کہ پہلے روح میں اللہ تبار بتانا یہ باتی شاہمائی کہ اللہ ہی کائنات کا خالق ہے اور وہی اس کی تدبیر کر رہا ہے سوا پانچ سو اٹھہتر کے اللہ تبار وطالعہ نے یہ بادشاہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ کھڑا کرنے پر قادر ہے اور سوا پانچ سو اٹھتر کے آخر پانچ سو اناسی کے رکو نمبر دو ہے سبا قیامت کے دن جو مجرم ہوں گے وہ سر چکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے رب کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا اپنے کانوں سے اس عذاب کی آواز کو بھی سن لیا اے اللہ ہمیں ایک بار دنیا میں واپس بھیج ہم یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم پوری پوری پہ فرما برداری کریں گے اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں سفر نمبر پانچ سو ناسی پہ آج ہم تمہیں جہنم میں ڈال کے ایسے بھول جائیں گے جیسے تم جن دنیا میں ہمیں بھولے ہوئے تھے خدا اس کے مقابلے میں جو فرما بردار ہیں اللہ کو ایسے نعمتیں عطا فرمائیں گے کہ ان نعمتوں کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے سفر نمبر پانچ سو اسی پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی یا قیامت کے دن اللہ تبار و تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے کہ کون ہے جنتی اور کون جہنمی ہے اور یہ فیصلہ انسانوں کے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوں گے اور سفر اور پانچ سے اکاسی کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ قیامت کے دن جو کافی دنیا میں نافرمانی کی زندگی گزارنے والے تو وہاں اعتراف کرنے والے ماننے والے اور ایمان لانے کا اظہار کرنے والے ہوں گے اس کا ان کا پچھتانا ان کی ندامت ان کے کسی کام کی ندامت نہیں آئے گی سفر پانچ کافی پہ عصرت الحضاب ہے اس کا پہلا رقو ہے اور شیخواجی نبی اللہ علاقی اور منافقین تو اللہ تبارک بتا رہے ہیں نبی علیہ السلام کافروں اور منافقوں کی باتوں سے آپ متاثر نہ ہوں اور اسی اس رقو میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو اپنے حقیقی بات سے پکارا جائے پانچ اس پہ حضرت زید بن حارف رضی اللہ عنہ کو یہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے تو ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا اور نبی علیہ السلام نے ان کا نکاح اپنی خود حضرت زین بن سے کیا تھا جیسے خیر آ رہا ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا کہ ہنسی کے والد کے نام سے پکارا جائے اس کے بعد سے ان کو زید بن حارثہ ہی کے نام سے پکارا جانے لگا تو آج بھی شریعت کا فائدہ یہی ہے کہ اگر کوئی کسی کو اپنی اولاد بنائے تو وزیت کے طور پر اس کے حقیقی والد جی کا نام استعمال کیا جائے اس بات سفر پانچ سو بیاسی کے اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو نبی علیہ السلام کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے سام کے ازواج مطالعات رضی اللہ عنہ ان کی مائیں ہیں صفحہ نمبر پانچ سو تراسی پہ یہ رسول نمبر دو ہے یا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو یاد کرو اور اس جگہ اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ خندق کا ذکر فرمایا کہ غزوہ خندق کے اندر مشکل حالات تھے جو پیش آ رہے تھے اور ہمارا کہ منافقین نے یہ شوشہ چھوڑا کہ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے نوز اللہ جھوٹا وعدہ کیا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی دھوکہ دیا ہے کہ کامیابی ہوگی یہاں کیا کامیابی ہوگی کہ ہم تو مکمل طور پر گھرے ہوئے ہیں کافروں کے گھیرے میں کافروں کی تعداد تھی بارہ ہزار سے شروع ہوئی اور ان میں اضافہ ہوتا رہا اور چوبیس ہزار تک ان کی تعداد پہنچی اور مسلمان جو لڑنے والے ایمان والے ان کی کل تعداد تین ہزار تھی اور یہ کیفیت تھی کہ نے مشورہ کیا کہ کیس سے مقابلہ کیا جائے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ حضرت کہ ہمارے ہاں ایران میں یہ طریقہ تھا کہ ایران میں ہمارا طریقہ یہ تھا کہ اگر دشمن کا مقابلہ ہم کرنے سے قاصر ہوتے تو پھر اس پر یہ صورتحال ہوتی کہ ہم خندق کھولتے تھے شہر کے لیے تاکہ دشمن شہر میں داخل ہو کر تباہیوں پر نہ پیدا کرے تو نے اس تبدیل کو پسند فرمایا تو یہ ساڑھے چھ ملین تقریباً یہ لمبی خندق ہے جو کھولی گئی ہے تربیہ سات اسلام نے ٹولیاں بنائیں اور تھوڑا تھوڑا حصہ جو ہے وہ ایک ایک ٹولی کے سپورٹ کیا جس کی کھلائی کی جائے تو یہ کھلائی ہوئی سردی کا شدید موسم تھا اور نبی علیہ صاحب اسلام بھی بذات کو صبح میں سردی کے وقت میں یہ کھلائی کا کام جیسے وہ کر رہے تھے خود بھی بازار خود اس کے اندر شریف تو اللہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین جو تھے اس سلسلے میں نبی صاحب السلام سے مختلف پیش کر رہے تھے اور یہ فراغ کر رہے تھے صفحہ نمبر پانچ سو چوراسی پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس قدر خوف لگا تھے کہ جس وقت دشمن یہاں سے چلا گیا تو ان کو اس وقت یقین نہیں آیا کہ دشمن یہاں سے چلا گیا ہے تو خوف سے پوچھتے تھے کہ ایسا ممکن نہیں کہ دشمن یہاں سے چلا گیا نمبر پانچ سو پچاسی پہ یہ حسنہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا ذکر کیا کہ جب یہ اندر میں مشکل حالات سامنے آئے اور منافقین نے کیا کہ کیا کہ اللہ نے اور نبی علیہ السلام نے غلط وعدہ کیا تھا کامیابی کا یہاں کامیابی کے تو آسان نظر نہیں آ رہے تو ایمان والوں نے کہا کہ جس وقت آزمائے اپنی انتہا پہ پہنچ جائے اللہ کی رحمت سب اس وقت نازل ہوا کرتی ہے یقیناً اللہ بھی سچا ہے نبی اسلام بھی سچی ہے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے عید کو پورا کیا اور اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کی اور باقی جتنے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں یہ اللہ کے راستے میں جان قربان کرنے کے عہد پر قائم ہیں سفر میں پانچ سو چھیاسی کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر غزل خندق میں کامیابی عطا فرمائی بلکہ فرمایا کہ اس کے فوراً بعد تمہیں بنو قریضہ یہودیوں پر بھی ہم نے کامیابی عطا فرمائی اور سفر نمبر پانچ سو چھیاسی پہ یہ رقو نمبر چار ہے یا یہ نبی کلی ازوادی ان کن تم نہ قریب نہ حیات دنیا اس پہ اللہ تعالیٰ نے ویسا فرمایا کہ آپ اپنی ازواج متحرات سے یہ بات فرما دیں گے اور یہ بات فرمانا کیا ہے اور میں اگر تم دنیا کی نعمتیں چاہتے ہو تو گی اختیار کر لو اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو پھر مشکل زندگی گزارنا ہوگی تو نبی علیہ صاحب السلام کے سامنے ازواج مظاہرات نے ایک مطالبہ کیا تھا مطالبہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو فتوحات ہوئی تھی اور کے اندر کافی خوشحالی حاصل ہوئی تو نبی اسات و سلام کے جو صحابہ کرام ضرور تھے تو ان کے گھروں میں یہ خوشحالی نظر آتی تھی تو ازواج مطالعات اللہ نے یاد کیا کہ حضرت یہ خوشحالی ہمارے گھروں میں بھی نظر آنی چاہیے تو حضرت کے یہ مطالبہ ناگوار تو نبی علیہ صاحب وسلام جو ہے وہ ناراض ہو کے ایک مہینے تک علیحدہ رہائش اختیار فرمائی اب ایک مہینے کے بعد اب یہ پریشان جو انداز اللہ کے ساتھ اسلام کو پیغام بھیج رہے تھے کہ اگر غلطی ہو گئی ہو لیکن میرے ساتھ السلام کسی کیفیت میں ایک مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ کی آیت نبی علیہ السلاط والسلام نے ازواج مطالعہ سے پوچھا تو یہ پوچھنے کا طریقہ بھی حضرت کا حکمت والا تھا کہ سب کو یکجا بٹھا کے نہیں پوچھا تو میں کہ اگر ایک کوئی جذبات میں بات کر دے تو سارے ہی ان جذبات میں بات نہ کر دیں تو حضرت نے علیہ پوچھا تو سب سے پہلے حضرت نے پوچھا ایسے رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میرے ساتھ رہنا ہے یا دنیا کی نعمت چاہیے اب حضرت رضا کے حضور اللہ نہ ہے ابھی عمر اتنی نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جذبات میں کہیں کہ ہمیں دنیا کی نعمت بھی چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی روزہ محترمہ یہ کہہ کہ ہمیں دنیا کی نعمت بھی چاہیے تو آپ اس کو دنیا کی نعمت دے کر اپنے پیارے ادا کرتے اب ان کے لیے اتنی بڑی آزمائش کی بات تھی تو نبی علیہ صاحب علیہ السلام نے جب ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ اگر خوشحالی چاہیے تو زمین کا رہی اختیار کر لو یہ کہا ہم آ کے دیکھو جواب دینے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ کر لینا کہ جیل میں ابو بکر کا غبال اللہ کا جواب کیا ہو سکتا ہے میں اپنے والد سے مشورہ کر لینا پھر جواب دینا تھا میں والد سے مشورہ لیے کروں نباہ میں نے کرنا ہے میرے والد سے کرنا ہے زیادہ نباہ تو میں نے کرنا ہے جب نباہ میں نے کرنا ہے تو میں آپ کے ساتھ ہر حال میں رہنے کو تیار ہوں مجھے حکمانی چاہیے اسی طرح نبی علیہ اسلام جہاد محترم رضی اللہ عنہ نے علیحدہ نے ہر حضرت سے پوچھا ہر ایک کا جواب یہی تھا تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے اور سبق پانچ سو ستاسی پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہدایات بھی ان کو فرمائی ایک ہدایات یہ بھی فرمائی کہ دیکھو کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو غیر بہن کے ساتھ کھل کے بات بے تکلفی کے انداز میں بات نہ کی جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ گھروں سے بغیر سورج کے باہر بات تیسری یہ ہے کہ جہرانہ زیب و زینت کا اظہار مت کرو جہرانہ زیب و زینت یہ تھی کہ عربوں کے اندر کہ کھلے عام جب باہر نکلتے تھے تو زیب و زینت کے ساتھ بڑھو سنگار کے ساتھ نکلتے تھے تو ہمیں کہ ایسا مت کرو نماز کی پابندی کرو زکات ادا کرتے رہو اللہ کی اجاد کرو اور اسلام کی اجاد کرو اور پھر ہمیں اے اہل بیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کا بنا دیا ارادہ کیا ہے تمہیں کا بنانے کا تو وہ ہے ارادہ اللہ کا تو یقیناً ایسا ہے کہ جو پورا ہونے والا ہے اور خدا کہ قرآن مجید کی تلاوت اس کو معمول بناؤ تو یہ نصیحت میں اللہ نے فرمائی ازواج مطالعات رضی اللہ عنہ کو جو نمونہ ہے پوری امت کی خواتین کے لیے تو یہ ہدایات پوری امت کی خواتین کے لیے سوا پانچ سو ستاسی کے آخر اور پانچ سو اٹھاسی پہ یا رکو نمبر پانچ ہمارا ان المسلمین والمؤمنین المؤمنات کے یقیناً فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والی عورتیں سچے مرد اور سچی عورتیں ایمان کے دعوے میں اور اعمال میں سچے مرد اور سچی عورتیں استقامت والے تو استقامت والی عورتیں اللہ کا خوف رکھنے والے ماں تو اللہ کا خوف رکھنے والی عورتیں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ماں تو مال خرچ کرنے والی عورتیں روزہ رکھنے والے ماں تو روزہ رکھنے والی عورتیں اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرنے والے ماں تو حفاظت کرنے والی عورتیں اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے ماں تو ذکر کرنے والی عورتیں ان تمام کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ فرمایا ہے اور عظیم تیار کر رکھا ہے اس کے بعد منع کسی ایمان والے اور ایمان والی عورت کے لیے بات مناسب نہیں کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی فیصلہ کریں اور وہ اس فیصلے میں اپنے لیے کوئی اختیار سمجھے یہ وہ بات ہے جو حضرت سے متعلق ہے کہ نبی علیہ صاحب اسلام یہ چاہتے تھے کہ حضرت زیر حاضر کا نکاح میں اپنے خاندان میں کروں لیکن یہ غلامی کا دھبا ان پہ لگا ہوا تھا تو نبی علیہ اسلام کی کپڑی کی لڑکی ہیں زینب بن رضی اللہ عنہ جو حجرت فرما کے تشریف لائی تھی تو ان کا بھی نکاح نہیں ہوا تھا تو نبی علیہ السلام نے کہ میں ان کا نکاح حضرت الزین سے کر دوں تو نبی السلام نے اس علاقے کا اظہار فرمایا تو زینب رضی ضرور تجار اور ان کے بھائی عبداللہ بن رضی اللہ عنہ جاج ہوئے بہت میں شہید ہوئے ہیں وہ بھی تیار نہیں ہوئے کہ جی ٹھیک ہے کہ یہ غلام نہیں ہے لیکن غلامی کو تھپا لگا ہے اور زینب بن کے رضی اللہ عنہ دجال ننیال دونوں طرف سے ان کے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے تو اس لیے ذہن نہیں ہوا تو حضرت خاموش ہو گئے اس سے اللہ نے آیت نازر فرما کہ جب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایمان والے کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو اس کو چاہیے کہ اپنا اس میں اختیار نہ سمجھے جب یہ آیت نازل ہوئی تو بہن بھائیوں نے سنی یہ آیت تو فوراً حضرت اس خدمت میں حاضر ہوئی حاضر ہوئے کہنے کا حضرت معلوم ہوتا ہے یہ ہمارے لیے نازر ہوا ہے جو فیصلہ آپ فرما دیں ہمیں منظور تو نبی علیہ السلام نے زینب بن سے حضرت فرما دیا اب یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دونوں کے مزاج میں فرق تھا حضرت زید رضی اللہ عنہ بڑے دھیمے مزاج کے تھے اور حضرت زینب بن سے میاں بیوی بنتی نہیں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ نے نبی اسلام سے آ کے عرض کیا کہ ان کا میرا گزارا نہیں آپ مجھے اجازت دیں تو ان کو طلاق دے دیں تو حضرت نے فرمایا کہ نبھا کرنے کی کوشش کرو باہر انہوں نے نبھا کرنے کی کوشش کی لیکن نبھا نہ ہو سکا تو آخر طلاق دے دی جب طلاق دے دی تو نبی اسلام کے دل میں خیال آیا کہ ایک تو یہ تھبا ہو گیا کہ جو غلام کا دن پر رکھتا تھا اس سے نکاح کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئی اور دوسرا یہ تھا کہ اب اس طلاق کا دھبر لگ گیا اب اگر ان کا نکاح میں کسی اور سے کرتا ہوں تو معلوم نہیں کہ وہ ان کی زدوئی کر سکے یا نہ کر سکے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ میں ہی ان سے نکاح کر لوں لیکن یہ بات بھی تھی کہ عرب میں ایک رواج تھا کہ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی رہی ہوتی اس سے نکاح نہیں کیا جا سکتا تھا شریعت میں معنی تو نہیں تھی لیکن معاشرے کے اندر ایک رواج تھا یہ تھا اب نبی علیہ السلام اس کی وجہ سے شہش و بند میں تھے اگر میں یہ نکاح کر لیتا ہوں تو یہودیوں کو موقع ملے گا وہ پراپگنڈا گنڈا کریں گے جب پراپگنڈا گنڈا کریں گے پھر دین کا کام روکے گا پہلے تو فراف گنڈے کا جواب دیں گے پھر دین کی دعوت کا کام چلے گا حضرت اس سوچ میں تھے اللہ تعالیٰ نے یہ آج فرما دی کہ نبی ابھی آپ کی اس سوچ کے اندر ہے کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے ہم نے آپ کا نکاح آسمان سے کر دیا ہے تو اس کے بعد نبی علیہ اسلام یہاں نکالی تھا میں حضرت یہاں رخصتی جو ہے وہ ہوئی ہے اب اس پہ سفر نمبر پانچ سو نواسی اب اس پہ جو تھے مخالفین انہوں نے ایک اور شرطیں چھوڑ دی انہوں نے کہا کہ ٹھیک کہ ہم بھی کہتے ہیں یہودیوں نے یہ کہا مسلمانوں سے کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ شریعت میں پابندی نہیں ہے کسی شریعت میں بھی پابندی نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر نبی علیہ سے رواج تو بنا ہوا تھا اگر نبی علیہ السلام یہ نکاح نہ کرتے اور اس کی بجائے نبی علیہ یہ مسئلہ بتا دیتے اس بات کو عام کر دیتے تو بعد میں کوئی آ کے اس رسم کو توڑ دیتا تو یہ زیادہ بہتر تھا تو حضرت نے جو یہ کام کیا اس وجہ سے مخالفین کو اعتراضات کا موقع ملا اب یہ خیر خواہ بن کے جو مشورہ دے رہے ہیں مسلمان پابندہ کر رہے تھے اللہ نے اس سے یہ آج نازل فرمائی فرمایا کہ ماکان محمد الباید کہ نبی وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں کہ حقیقی والد تو ہیں کہ جس کو سے نکاح ممنوع ہو اب یہ ہے کہ جب حقیقی والد حضرت نہیں ہیں تو پھر حضرت نے نکاح کیوں کیا میں ولا کے رسول اللہ لیکن اللہ کے رسول ہیں کہ اللہ کے حکم کے تابع اور پھر یہ کہ نبی روحانی والے کہ اللہ کا رسول پوری عمر کا روحانی والد ہوتا ہے اب رہی یہ بات کہ نبی علیہ صاحب اسلام نہ کرتے کوئی اور آپ اس رسم کو توڑتا میں وقار سمجھنے نبی تھی آپ آخری نبی ہیں آپ کسی جو نبی نے آنا ہی نہیں سکتا تو کون توڑتا اس رسم کو تو اس لیے اس رسم کا توڑانا آپ کے لیے ضروری تھا اب رہی بات کہ آپ کے رسم توڑانا کیوں ضروری تھا اور آپ آخری نبی کیوں ہیں بعد میں نبی کیوں نہیں آئے گا وقار ہوا کلی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے اس کے علم میں یہی بہتر ہے اس لیے اللہ نے اسی طریقے کو اختیار سفر نمبر پانچ سو نواسی پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والوں کو کہ اللہ کثرت کے ساتھ کرو اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں نبی علیہ السلام کی صفات بیان فرمائی ہیں اور فرمایا کہ ایمان والوں کو خوشخبری دے دو کہ ایمان کی وجہ سے اور نبی اسلام سے وابستگی کی وجہ سے ان کے لیے جنت کی نعمت بھی ہے اور اللہ کا دیدار بھی ان کو نصیب ہوگا سفر پانچ نوے پہ فرمایا کہ منافقین اور کافروں کی بات کو قبول نہ کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ صاحب السلام سے بات دی کہ حضرت آپ کا معاملہ نکاح میں عام ضابطے کے مطابق نہیں ہے آپ جو ہے صرف نکاح کر سکتے ہیں ان خواتین کے ساتھ جنہوں نے ہجرت فرمائی ہے اور جن خواتین نے ہجرت نہیں کمائی آپ ان سے نکاح نہیں فرما سکتے اور آپ کے لیے محل بھی ضروری نہیں ہے اور پھر آپ کے لیے برابری بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام ایک جیسا سلوک فرمائیں لیکن یعنی اس کے باوجود بھی حضرت ضابطے کے مطابق ایک ایک رات ایک ایک بھار میں کیا فرماتے تھے اور جہاں سفر میں جاتے تھے قرآن کے ذریعے سے اگر اس کو لے کر جاتے تھے جبکہ اللہ نے اجازت دی ہوئی اس بار اللہ تبارک پانچ سے اکانوے پہ یہ بات ہماری کہ لا یحل لکن نساء من من تبدل فلو آجا بابا حسن اللہ ہمارا کا ہے فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام یہ جتنی آپ کے ازواج و مطالعات ہیں یہ حکم نازل ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ فن کے وہ ماتاب النساء مسنا و سلا سوربا کہ تم نکاح کرو دو سے کر لو تین سے کر لو چار سے کر لو مگر شرط یہ ہے کہ ان کے درمیان عدل قیام کرو اگر عدل قیام نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی کافی اب نبی علیہ السلام السلام نے صحابہ کرام اللہ کو جنہوں نے عرب رواج کے مطابق کسی نے چھ نکاح کے کسی کی آٹھ بیویاں تھیں کسی کی دس بیویاں تھیں تو تھیں تو نبی علیہ السلام السلام نے ان کو بلایا فرمایا کہ اللہ کا بار بتانا آپ کے حق میں پڑتی ہے چار کی تو باقی بیویوں کو دے دو جس کی آٹھ تھی اس نے چار رکھے باقی چار کو تراک دے دی دس والے نے چار رکھے چھ کو تلاق دے دی اب نبی علیہ السلام کی سب نو بیویں رضی اللہ عنہ اب یہ ذہن میں سوال پیدا ہو رہا کہ حضرت کو بھی چاہیے کہ چار رکھ کے باقی کو دے دیں اللہ نے یہ آج نہ یعنی اسلام آپ کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے آپ کو اجازت نہیں کہ آپ ان میں سے کسی کو چھوڑ یا ان کے بدلے میں کسی اور سے نکاح فرما سکیں اب آپ ان کے علاوہ کسی نکاح بھی نہیں فرما سکتے اور ان میں سے کسی کا حصہ نہیں فرما سکتے لیکن اسلام کو خاص حکم اللہ تعالیٰ نے ازواج مطالعہ کے بارے میں صفحہ نمبر پانچ سے اکانوے پر یقین بچپات کے یا الدین آمن اللہ سے کھلو بجو کر نبی فرمایا کیا ایمان والوں نبی احساس و سلام کے گائے میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے یہ نبی اسلام کو جب نکاح ہوا حضرت زینب بن کے چاہ شکی اللہ عنہ سے نبی اسلام نے اس سے پہلے جو ولیمے میں فرمائے تو اس انداز کیسے کہ ایسے اللہ عنہ کا نکاح ہوا تو ولیمہ کیسے ہوا ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ نے دودھ بھیجا حضرت نے خود بھی پیا پلایا جو کو بھی پلا دیا یہ بڑی جوہار ایک نکاح سفر میں فرمایا سفر میں نکاح ہوا تو وہاں ولیمہ کرنا تھا حضرت نے فرمایا کہ ایسا کرو دسترخوان بچھا تو بچھا دیا فرمایا اپنے اپنے خیال میں سے کھانے پینے کی چیز اٹھا کر سب لے آئے آ کے خان پہ رکھ لی تو میں اب یہ سب مل جل کے کھا لو یہ ولیمہ نبی علیہ السلاط وسلم کے صحابی عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ کہ عبد الرحمان بن اوف رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز حضرت کے ساتھ شریف تھے اسلام نے سلام کیا جاتا ہے نظر پڑ رہی تو میں عبد الرحمان معلوم ہوتا ہے کہ میرا سے لکھا ہوا ہے تو میں کہ جی ہاں، حضرت رات میرا لکھا ہوا ہے اور میں نے فلاں قبیلے میں لکھا کیا اب یہ اندازہ فرمائیں کہ نکاح قریب ہی ہوا ہوگا تو فجر کی نماز میں شریف تھے اس زمانے میں یہ تو نہیں تھا کہ سوارے کئی گاڑی کے کہیں دور کے رات کو پہنچ گیا ہوں گے فجر کی نماز میں بھی شریف تو قریب تھے لیکن انہوں نے نبی استاد السلام کو نکاح کی دعوت نہیں آج میرے اور آپ کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر کہیں کوئی خطرہ بھی ہو جائے اس کی اطلاع بھی اگر نہ ہو تو ہم پورے معاشرے کو نہیں بلکہ پورے علاقے کو سر پہ اٹھا لیتے کہ اور یہ شکایت کس وقت پیدا ہوتی ہے کہ نہ دیکھیں مجھے جو ہے نبی علیہ السلام کو بھی انہوں نے تکلیف دی ان لوگوں کے یہ رسوم و رواج کی حیثیت نہیں تھی یہ تو معاشرے کا حصہ تھے اصل کام کو دین کا کام تھا کیونکہ ہم نے اصل کام کو چھوڑا ہوا ہے اس زمانے سے ان باتوں کیا ہم نے تو انہوں نے کہا کہ جی، نکاح فرمایا نے فرمایا کہ ولیمہ ہو جائے تو صاحب حیثیت سے اور ولیمہ ہو جائے کیا ایک بکری ہی منگوا لو اسی ولیمہ ہو جائے نے اسی وقت جو ہے وہ غلام کو بھیجا اور بکری منگوا لی دبا کیا تو جتنے افراد وہاں موجود تھے اس ولیمے میں شریک ہو گئے ولیمہ ہو گیا تو اس سے یہ بات معلوم ہے کہ ولیمہ جو ہے مصنوع ہے مگر شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کے مطابق ہو ایسا نہ ہو کہ ولیمے سے تو خرچات بھرپور کیے جائیں اور بیوی کا جو مہر ہے وہ دینے میں تکلیف ہوتی ہو کہ جس کا مہر کی وجہ کیا جائے تو اس کا مہر معمولی اور خرچہ لاکھوں کا تو یہ بات یہ ہے یہ ہمارے یہاں رواج ہے ایک رکا میں برسات تھے وہ شریک ہوئے تو مہر جو تھا وہ انتہائی کم انہوں نے دیکھا شان و شوکت ایک دعوت ایک بڑا اہتمام تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے ولیمہ جو مہر ہے کتنا کم نہیں حضرت آپ اس بات کو چھوڑیں نہیں رہنے دیں جب زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو براضی کے بڑے تھے سے ہوتے چپلے کمال کرتے ہیں خدا نہ خاص کر جب نہ ہو تو رقم دی جائے تو نے کہا یہ جو تم نے اتنا خرچ کیا یہ رقم تمہیں واپس دی جائے گی کہ کس کی تو تمہیں فکر نہیں ہے کہ لاکھوں روپئے کلر والوں کے پاس چلے گئے لیکن وہ جس کی وجہ سے یہ سارے اہتمام کیا ہے اس کے پیسے ضائع ہونے کا تمہیں بڑا خطرہ ہے تو شیطان نے اس طریقے سے انسان کو گمراہی میں ڈالا ہوا ہے میں ابھی نوجوان تھا تو سب سے پہلے جو نکاح میں نے پڑھا ہے ایک ابھی سے یہاں ساتھی ہیں یقین کیا گا جی نے سیٹ رکھ گیا ہے جی نکاح آپ پڑھا ہے اس کا میرا میں نے کچھ پہلے نکاح نہیں پڑھایا تھا پہلے نکاح تو ویسا تو ہمارے وہ بزرگ تھے یہاں کے ہمارے امام مسجد سے مولانا عبدالقادر صاحب قبر کو منور فرمایا تو نہیں کہا رجسٹرار بھی تھے تو انہوں نے وہ فارم لکھنا تھا وہ فارم لکھ رہے تھے میرے ساتھ بیٹھا تھا دوپہر کو فارم لکھا جا رہا تھا رات کو لکھا تھا تو لڑکے والے بھی تھے لڑکی والے بھی تھے تو باقی باتیں تو خیر لکھ رہے تھے انہوں نے کہا کہ جی ہاں جی میں انہوں نے کہا کہ میر شری تو لڑکی والوں نے کہا کہ جی مار شریف ٹھیک ہے شریف میں نے ایسے حضرت مولانا کا ہاتھ پکڑ لیا لکھ رہے تھے میں نے ہاتھ پکڑ لیا میں نے لکھ دیا جی، میں نے کہا میں شریف کیا کہنے کہ کمائے آپ نکاح پڑھائیں گے آپ اتنا پڑھیں گے ساڑھے بتیس روپے تو میں نے کہا یہ ہمارے شریف ساڑھے بتیس کس نے مقرر کیے ہیں نبی علیہ والسلام نے جو پہلا نکاح فرمایا خدیت قبر ضلع سے تو انہوں نے حق حکمت دیا ہے بیس اونٹ اور نبی علیہ السلام نے جو باقی نکاح فرمائے ہیں ان میں ہے نبی علیہ والسلام نے پانچ سو دہن دیے ہیں جو ایک سو بتیس تولے چاندی اور نبی علیہ السلام نے جو نکاح نے حبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا ہے ان کا جو حق مہر ہے وہ ایک سو پچیس تولے سونا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جو حق مہر ہے وہ ایک سو تیس تولے انتیس تولے ایک سو انتیس یا ایک سو تیس تولے چاندی اب مجھے آپ بتائیں کہ حق مہر شریف جو ہے وہ کون سا ہے نبی علیہ السلام کا جو عمل ہوگا وہ شریعت ہے یا کسی اور کی بات شریعت ہے تو ساڑھے بتیس روپے آپ نے کہاں نکالے حیران حیرانوں کو دیکھنے لگے تو پھر میں نے ان سے کہا میں نے کہا جو حق مہر ہے وہ ہے استطاعت جو آپ کی استطاعت ہے اس کے مطابق تھا تو الحمد للہ وہ حق مہر جو ہے جو استطاعت کے مطابق تھا وہ لکھا گیا تو ہمارے یہاں کیا کی ادائیگی جو ہے وہ تو مشکل ہے لیکن باقی رسوم و رواج ہیں تو نبی علیہ صاحب السلام نے بھی ولیمہ مصنون فرمایا اور حضرت نے یہ جو نکاح فرمایا زینب انتجاج صلی اللہ عنہ سے کیونکہ یہ نکاح ایسا تھا جو اجلاس تھا بغیر لوگوں کو تو ان کا اجلاس دور کرنا تھا اس کی تشہیر بھی تھی تو حضرت نے اس میں اس نکاح میں مدوئین کو بھی دعوت دی یعنی مدوئین سے حضرت کے بعد حضرت دعوت دی تو تین سو افراد کا وہ بیٹ اس ولیمے میں شریک ہوئے ہیں اور نبی اسات اسلام نے یہاں سالن اور روٹی کا انتظام فرمایا یہ اہتمام فرمایا ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تو حضرت زینب بن کے جا کے ادلا اللہ عنہ کمرے کے اندر بیٹھی تھی تو برا نہیں اس لیے شرم و حیات کی وجہ سے پیس تھی پردے بخوں بھی نہیں آیا تھا لیکن وہ شرم و حیات کی وجہ سے پیس کاٹ تو نبی علیہ السلام اور نے انتظام فرمایا تھا کہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو کمرے میں کھانے کے لیے دسترخوان بیٹھا ہوا تھا تو آتے تھے کھانا کھاتے تھے اٹھ کچھ لوگ جو تھے وہ آ کے بیٹھ گئے اب آپ اس میں گفتگو کر رہے تھے گفتگو کرتے ہوئے بیٹھ گئے اب ولیمہ ہو گیا اب نبی اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں اب وہ حضرات ایسے گفتگو میں مگن تھے کہ وہاں سے اٹھے اب نبی اسلام کا مزاج یہ تھا کہ آپ کسی سے فرماتے نہیں تھے تو رہتا تو سام بیٹھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اٹھ کے باہر چلے گئے پھر اشارہ سمجھیں گے باہر آئیں گے انہوں نے پھر بھی اشارہ نہیں سمجھا پھر بیٹھے اس پہ اللہ نے کہ دیا کھانا کھانے کے بعد تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو تمہیں تو چاہیے کہ اٹھ کے چلے جاؤ تو یہاں آگے رابطہ بیان فرما دیا کہ جس کی دعوت میں جائیں یہاں دو اصول بیان فرما دیا ایک اصول یہ بیان فرمایا کہ جس کی دعوت میں جائیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بغیر برائے نہ جائیں کہ دعوت ہو ویسے تو آنے جانا ہونا چاہیے لیکن یہ اگر کوئی دعوت ہے تو دعوت میں بغیر بلائے نہ جائیں نبی علیہ السلام السلام کو کسی نے بلایا دعوت میں تو تو اگر تشریف راستے میں ایک آدمی مل گیا السلام علیکم السلام ادھر السلام کے ساتھ چل پڑا تو جب حضرت میزبان کے دروازے پہ پہنچ کے پتا ہے کہ آپ نے ہم اتنے افراد کو بلایا تھا وہ تو ہم موجود ہیں یہ ساتھی ہمیں راستے میں ملا تو اگر تم اجازت دو تو ہم اس کو اندر لے آئیں نہیں تو اس کو یہاں سے واپس آپ بھی کمان کرتے آپ بھی تشریف لیں ان کو بھی لائیں کسی اور کو بلانا و ضرورت آپ نے ہوا ہے تو آپ اس کو لیں لیکن نبی علیہ السلام نے ایک ضابطہ یہ فرما دیا کہ میزبان کی اجازت کے بغیر اضافی مہمان وہاں نہ لے لیں ہاں یہاں بے بسلط یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ معاملات ایسے ہیں وہاں تو ٹھیک ہے کوئی حج کی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ دعوت ہے تو اس میں احتیاط کی جائے جہاں ایسی بے تفلفی نہ ہو تو وہاں اس کی اجازت لے لینی چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جا کر بیٹھیں کھانے کے لیے تو کھانا کھانے کے بعد یا جو بھی کام ہو اس سے فارغ ہو کے فوراً وہاں سے اٹھ جائیں ہاں اللہ یہ کہ جو میزبان ہے وہ خود ہی آپ سے کہے کسی وجہ سے کہ آپ کو بٹھانا چاہے تو آپ بیٹھ جائیں مگر نہ آپ کی کوشش ہو کے فارغ ہونے کے بعد وہاں سے اٹھ جائیں اس کے بعد اللہ کے نے سنایا کہ نبی علیہ السلام کو کو لحاظ فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک تعالیٰ لحاظ نہیں فرماتا اس لیے اللہ واضح طور پہ یہ حکم نازل فرما رہا ہے اور یہاں پردے کے احکامات میں یہ ایک حکم ہے ویزا سال تم مدان فصل ون وی یہاں حضرت دل گاہ رکھا ہے تو پکڑ لیں گے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں اور آپ کے ادوا مظاہرات جو ہے دیکھ رہے ہیں تو یہ تو پردہ ہونا چاہیے بیٹا احساس اسلام نے تو حکم نہیں فرمایا اس لیے کہ جب تک اللہ کے حکم نازل نہ ہو سورت کچھ نہیں فرما سکتی اتنے میں اللہ نے یہ حضوم الزام کی تجویز پہ یہ حکم نازل فرما دیا فرما دیا کہ جس بات کا ایمان والوں تم ازواج متحرات رضی اللہ عنہ سے کوئی چیز لینا چاہو کوئی چیز ان کو دینا چاہو فرمایا کہ فصالون ممورا کی چاہو پردے کے پیچھے سے دو پردے کے پیچھے سے دو تو اب یہ پردے کا حکم ہے نازل ہو گیا اب یہ قرضہ کس چیز کا ہے جو قرضے کے پیچھے ہوں گے تو غیر چہرہ بھی اس میں شامل ہے اس بار صفحہ نمبر پانچ سو بانوے سے اللہ تبارے بتا رہے ہیں وہ رشتے دار بیان کروایا کہ جن سے قرضہ نہیں ہے جو محرم ہے اور پھر اللہ تبار بتا رہے ہیں یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے نبی علیہ اللہ اسلام پر رحمت بیچتے ہیں ایمان والوں تم بھی نبی اللہ احساس اسلام لیے دعائے رحمت کرو اور ان کی خدمت میں سلام اکثر و مکمل فرما بردائی کے ساتھ اس کے بعد صفحہ نمبر پانچ سو بانوے کے آخر اور پانچ سو ترانوے پر یہ رکو نمبر آٹھ ہے یا جو ہے نبی جو کلی ازوا کی کو بنا تھی اس میں دو باتیں قابل ہو ایک بات تو یہ قابل ہو رہے کہ اسلام سے سمایا کہ یا جو ہے نبی جو اے نبی علیہ السلام السلام کل آپ فرما دیں کس سے کہ ازوا کی اپنی بیویوں سے ازواج دیں گی جگہ ہے ایک اصول ذہن میں رکھیں گے ان شاء اللہ بہت سی پریشانیاں دور ہو جائیں گے پریشانیاں کہ عربی زبان میں جو جمع ہے یہ تین سے شروع ہوتی ایک ہے روٹی دو ہیں ہمارے ہاں روٹیاں تین ہیں روٹیاں تو ہمارے ہاں جمع دو سے شروع ہوتی اردو میں بھی ہماری سرائکی میں بھی پنجابی میں بھی دیگر زبانوں میں بھی انگلش میں بھی جمع دو سے جمع کا آغاز دو سے ہوتا ہے عربی زبان میں جمع تین سے شروع ہوتا ہے تین سے جو کم ہے دو ہے اس کو تسمیہ کہتے ہیں جو ایک ہے اس کو واحد کہتے ہیں تو لہذا اگر اردو میں کہیں گے تو ایک کتاب ہے تو اس کو کتاب کہیں گے دو ہیں تو کتاب ہے تین ہیں تو کتاب ہے عربی میں ایک ہے تو کتاب کہیں گے دو ہیں تو کتاب کہیں گے تین ہیں تو کتب کہیں گے پھر کتب میں تین چار پانچ صحیح جمع ہے جتنی ہوں تین سے شروع ہوں گے اس اوپر چلیں گے تو یہاں فرمایا کہ نبی صاحب آپ اپنی ازواج سے کہ یہ جمع ہے زوج کی تو ایک بیوی زوج دو زوجان یا زوجان اور ازواج دو سے زیادہ صاحب بیویاں دو سے زیادہ تھی تو کتنی تھی اس وقت نو تھی ویسے نبی صاحب اسلام کی کل ازواج جو ہے گیارہ دو کا انتقال کی حیات مبارکہ میں ہوا خدیجہ رضی اللہ عنہ اور زینب بن کے انتقال حضرت کی زندگی مبارک زندگی میں ہوا تو یہ نو ازواج متحرات اب آگے فرما رہے ہیں کہ وہ بناسی اور اپنی بیٹیوں سے بھی فرماتے اب بیٹیوں سے مراد اسلام کی اپنی بیٹیاں ہیں اور بیٹیاں کتنی ہیں تو یہ بھی بناس لفظ ہے جمع کا لفظ ہے جمع تین سے شروع ہوتی ہے تو معلوم اگر حضرت کی بیٹیاں کم سے کم تین ہیں اگر کوئی آدمی تین سے کم بیٹیاں مانے گا ہندوستان السلام دو مانے ایک مانے یا دو مانے تو بھی کافر ہو کیونکہ قرآن کی خبر کم ہے تو کم سے کم تین بیٹیاں ماننا قرآن کے لحاظ سے لازم ہے اور یہ معلوم ہے ہمیں کہ چار بیٹیاں ہیں تو اگر وہ تین مان لیں جو منکر ہیں تو پھر چار ماننے میں ان کو کیا خبر ہے تو لہٰذا ایک بیٹی اور دو بیٹی کا جو قائد ہوگا وہ قرآن کی خبر کے مطابق کافی ہے ابھی سے وہ تعبیر کرتے ہیں ان کی تعبیر یہ ہے کہ جناب جہاں بیٹیوں سے مراد پوری امت کی عورتیں ہیں پوری امت کی عورتیں کی بیٹیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ رکھا اچھا نہیں رہیں گی آگے فرما دیا ونسا ایمان والوں کی عورتوں سے فرما دیا تو معلوم ہوا کہ وہاں بناس سے مراد جیسے الواج آپ کی اپنی ہیں بنات کی آپ کی اپنی ہے تو باقی عورتیں جو ایمان والوں کی عورتیں ہیں ان کے لیے آ گا اللہ تو اللہ نے بیان فرما دیا ان سے کیا فرما دیں یہ حکم دیا ہے کہ جب گھر سے نکلے کہ اپنی جی باپ کو یہ آگے کی طرف کے چلیں گھونگٹ نکالیں تاکہ یہ گھونگٹ جو ہوگا یہ اس کو جو آگے لٹکائیں گے چادر کو جو کیا چیز چھپے گی چہرہ چھپے گا تو یہ چہرہ چھپا کر باہر نکلیں تو یہ ہے کہ ایک چادر استعمال کرتے تھے عرب والے اس کو خمار کہتے تھے ایک چادر استعمال کرتے تھے جس کو جلباب باغ کہتے تھے خمار اس چادر کو کہتے تھے کہ جس سے آدھا جسم ڈھانپا جاتا تھا جو اوپر کا جسم جو ہے وہ ڈھانپا جو ہے وہ خمار ہے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خمار کا استعمال نہ کرے تو جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے سینہ ڈھانپا ہوا ہو اور سر کے بال ڈھانپے ہوئے ہوں کان ڈھانپے ہوئے ہوں گردن ڈھانپی ہوئی ہو گلا ڈھانپا ہوا ہو تو یہ اس کا پورا ڈھانپا ہوا ہو بس میں ادا ہوگی اگر اس میں سے جسم کی رنگت نظر آ رہی ہو یا سر کے بال نظر آ رہے ہوں تو اس سے نماز یا کوئی عزو نظر آ رہا ہو تو نماز ادا نہیں ہوگی یہ خیمار ہے تو عرب میں جو عورتیں تھیں تو گھر کے اندر رہتی تھیں تو خیمار استعمال کرتی اور جب گھر سے باہر نکلتی تھیں تو پھر جس بات اس کے اوپر استعمال کرتی اس بات کو کیا جن کو کہتے تھے کہ جو سچ سے لے کر پاؤں تک ہوتی تھی اس میں بات بھی چھپتا تھا جیور بھی چھپتا تھا اور جیسی کے پورے آزاد بھی چھپتے تھے اور صرف چہرہ جو تھا وہ ظاہر ہوتا تھا باقی ہر چیز اس کی چھپی ہوتی تو اب یہاں یہ فرما دیا کہ جو عورتیں گھر سے باہر نکلیں وہ جس بات کو آگے گھر لٹکانا پڑے آگے اس کے کونے کو لٹکا دیں تو اس سے جا کے چہرہ چھپ جائے تو یہ چہرے کا پردہ ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ کہاں ہے تو یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ چہرے کا پردہ فرمایا نبی اسلام کے ازواج کے لیے بھی بنات کے لیے بھی اور تمام ایمان والی عورتوں کے لیے بھی تو یہ چہرے کا پردہ جو ہے یہ لازم ہے اور یہ بات کہ نبی علیہ السلاط اسلام تشریف فرماتے حضرت عمر سلامہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت محمود رضی اللہ عنہ یہ دونوں رب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نابینا صاحبی عبداللہ مختوم رضی اللہ جو گزرے حضرت کی آواز سنی تو حضرت کی طرف آ گئے جب آ گئے سما سب پردے کا یہ حکم نازل ہو چکا تھا نبی احسان ہونا کہ تم دونوں پردے کے پیچھے چلی جاؤ اب کیا چیز ان کی ظاہر تھی چہرہ ہی ظاہر تھا حضرت کے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے تو لباس میں بیٹھی ہوئی تھی باقی تو ہاتھ پاؤں ہٹی چھپی ہوئی تھی تو حضرت ہونا کہ پردے میں چلی گئی اب حضرت نے جب ہمارا پردے میں چلی جاؤ تو ہمارے لگے حضرت یہ اندھا تو ہے نہ ہمیں دیکھتا ہے نہ ہمارے ہم بیٹھے رہیں گے بولیں گے نہیں نہ یہ ہمیں پہچانتا ہے یہ نہ ہمیں دیکھتا میں تو وہ اندھا ہے تم تو اندھے نہیں ہو تو اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے ایک یہ کہ عورت کے لیے بھی غیر بحرم کو دیکھنے جائز نہیں ایک یہ مسئلہ معلوم ہوا دوسری بات یہ ہے کہ اندھے سے نابینے سے بھی چہرہ چھپانا ضروری ہے جب آنکھ کے اندھے سے چہرہ چھپانا ضروری ہے تو دل کے اندھے سے چھپانا تو زیادہ ضروری ہوگا جو بد نیت ہے اس سے چھپانا تو زیادہ ضروری ہے تو اس لیے چہرے کا چھپانا عورت کے لیے یہ لازم ہے قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے اور اللہ کرنا میں بھی یہ بات میں اس بات اللہ سبار بتانے یہ بات ساتھ سمجھ کہ یہ عمل منافقین کا تھا جو عورتوں کے حوالے کرتے تھے اللہ تعالیٰ جو منافقین کا عمل ہے اور ان کا حضرت نے ڈانٹا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ منافقین کی قواعد کے طور پہ اس کو بیان فرمایا ہے اور ہمارے سب پانچ سو ترانوے کے آخر اور پانچ سو چورانوے پہ ہمارے کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو گواہوں کی پیروی کرنے والے ہوں گے وہ ان سے بڑا عرض کا بیزاری کا اظہار کریں گے لیکن یہ اظہار ان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اور سفا پانچ سو چورانوے پہ یہ جو وہ نمبر نو ہے تو اس پہ اللہ سبارک وطالیہ نے فرمایا کیا ایمان والو ایسی بات مت کہو جس سے اللہ کے حضیع السلام کا دل دکھے اور فرمایا کہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول وسلم کی اطاعت کرنے والے حقیقت میں وہی لوگ کامیاب سولہ پانچ سو پچانوے پہ یہ سورج سبا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پہلے رقو میں اللہ تبارک وطالیہ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے اور فرمایا کہ ایمان اور اعمال والوں کی اللہ سے مغفرت ہے اور ان کے لیے عزت کی روزی ہے اور سفر پانچ سو چھیانوے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موجودات بیان فرمائی ہیں اور سفر پانچ سو ستانوے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو جنات ہیں وہ عالم القیب نہیں اور وہ حاصل شما مشکل گشا نہیں ہو سکتے صفحہ نمبر پانچ سو اٹھانوے پہ رقو نمبر تین ہے پولیس الدین ضام سمندہ خدا کہ جن کو اللہ کے کا شوہ سوا مشرق شاہ مانتے ہو وہ ایک ذرے کے مالک بھی نہیں ہیں اور صفحہ نمبر پانچ سو ننانوے پہ رقو نمبر چار ہے وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن بالذي بين يديه اس پہ اللہ تبار بتانا نہیں یہ بات اشاعت فرمائی کا قیامت کے دن جو ظالم ہوں گے وہ اپنے کیے پہ پچھتا رہے ہوں گے ان کا یہ پچھتانا کسی کام نہیں آ رہا ہوگا تو نمبر چھ سو پہ چھ سو کے آخر میں چھ سو ایک پہ یہ رکو نمبر پانچ ہے اور ماں اموال حکم والا اولاد حکم بلتی تو کر بھی ناراضل تھا فرمایا کہ تمہارے مال تمہاری اولاد یہ تمہیں اللہ قرب نہیں دلا سکتے تمہیں جو اللہ کا قرب حاصل ہوگا وہ ایمان اور نیک آماد سے حاصل ہوگا اس کے بعد سفر نمبر چھ سب دو کہ اللہ تبار ہوتا ہے یہ رکو ہے کوئی خدا کے دیکھو کہ میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں سمجھ میں کہ میں تمہیں دین کی دعوت دے رہا ہوں اور تمہیں چاہیے کہ تہین میں بیٹھ کر سوچو کہ میری یہ دعوت ہے یہ تمہارے فائدے میں ہے یہ تمہارے فائدے میں نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہدایت قبول کرے گا اس کا اپنا ہی فائدہ ہے اور صفحہ چھ سو تین کا فرمایا کہ قیامت کے دن یہ اعتراف بھی کریں گے ایمان بھی لائیں گے لیکن یہ اعتراف ایمان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا صفحہ نمبر چھ سو تین کا یہ صورت پاتے ہے اور اس کا پہلا رکوع ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت بیان فرمائی اور فرشتوں کا ذکر فرمایا کہ یہ فرشتے بعض بعد دو پر والے ہیں بعض تین پر والے ہیں بعض چار پر والے ہیں بات اس سے بھی زیادہ پڑھ والے ہیں جبر اسلام کے فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ چھ سو پڑھ ہیں اور حضرت اسرافی علیہ السلام کے بارہ ہزار پڑھ ہیں اس بار اللہ تبارک وطالعہ نے سفر کیا تو چار کے اپنا خالق اور اپنا راز ہونا بیان فرمایا اور پھر سفر بن کیا تو چار کے گن بن دو ہے اپمن رجینا لہو سو عمل ہی پڑا وہ حسنا اس پہ اللہ تبارک وطالعہ نے اپنی قدرت بیان فرمائی خاص طور پر بارش کا ذکر فرمایا اور سفر نمبر چھ سو پانچ پہ اللہ تبارک کا تعالیٰ نے یہ بات اشار سمائی کی نظام اور اس موتیوں کا نکالا جانا اور مچھلی کا گوشت اور کشتیوں کا چلنا اور رات ان کا نظام یہ سب اللہ کی کی نشانیاں ہیں سفر چھ سو چھ پہ سورج اور چاند کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا ہے سفر نمبر چھ سو چھ پہ یہ رکن نمبر تین ہے یا جو انتم پوخرا ضرور فرمایا کہ اللہ کو تمہاری ضرورت میں باقی تم سب کے سب اللہ بار و کے محتاج ہو اور سب نمبر چھ سو ساٹھ پہ رکو نمبر چار ہے المدر پھر اللہ تعالیٰ نے بارش اور پھلوں کے ذریعے سے اور پہاڑوں کے مختلف رنگوں کے لحاظ سے اپنی خود درمیان فرمائی اور اس بات فرمایا کہ جو علماء ہیں حقیقت میں وہی ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور سفر نمبر چھ سو آٹھ پہ اللہ رہے ہیں قرآن مجید کی تلاوت اور نماز پہ قائم کرنے اور اللہ کے میں مال کے خرچ کرنے کی اہمیت کو بیان فرمایا اور اس بات اللہ سفر نمبر چھ نو پہ یہ رکو نمبر پانچ ہے ان اللہ عالم غیب عالم الغیب صرف اور صرف اللہ تبارک مطالعہ ہے اور جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو دکھاؤ انہوں نے زمین اور آسمان میں کوئی چیز پیدا کی ہو اور اس کے بعد سفر نمبر چھ سو دس پہ اللہ تبارک اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو تھام رکھا ہے کون ہے اللہ کے سوا جو ان کو تھامنے والا ہے سفر نمبر چھ سو گیارہ یاسین ہے جس کے بارے میں سمایا گیا قرآن مجید کا دل ہے اور اس کے پانچ رکوع ہیں تو پہلا رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین اور قرآن اس پہ اللہ تبارک مطالعہ نے یہ بات اشاعت فرمائی کہ نبی علیہ وسلم آپ ان منافقین کو اور کریم کو آپ دین کی دعوت دیں جس کے نصیب میں ہوگا اس کو قبول کرے گا اور کون قبول کرے گا وہی قبول کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا صفحہ نمبر چھ سو بارہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی طرف نبی بھیجے اور پھر دو نبی بھیجے پھر تیسرے نبی کو بھیجا لیکن تو بستی والوں نے ایمان قبول نہیں کیا پھر ایک آدمی جو تھا وہ باہر کا تھا اور آیا ہے اور سب اچھا کہا کہ جس اللہ کی یہ دعوت دے رہے ہیں وہ اللہ وہ ہے جس پیدا کیا اور پیدا کرنے والے کی بات کو نہ ماننا اس سے بڑی حماقت کی بات کیا ہے میں تو ان لوگوں نے اس کو شہید کر دیا جب شہید کیا تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کے بعد اس سے پوچھا کہ تیری خواہش کیا ہے تو کہ اللہ کو مجھے واپس بھیج تاکہ میں اپنی قوم کو سمجھا سکوں اور ان کی نادانی کو دور کر سکوں تو اس کی خیر خی یہ تھی اور ان کی بدستی بھی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہلاک کرنے کے لیے کسی فوج کے محتاج فرمایا ہمیں ایک سیخ کے نظریے سے بلند ہوئی اور یہ سارے کے سارے مخالفین جو ہیں یہ ہلاک ہو گئے سفر چھ سو تیرہ کے آخر چھ سو چودہ کے رکو نمبر تین ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے حوالے سے رات کے حوالے سے سورج اور چاند کے حوالے سے اور کشتی کے نظام کے حوالے سے اپنی خود اللہ کے یہاں کا بیان فرمایا ہے اور سفر نمبر چھ سو پندرہ کے اللہ تعالیٰ رکھنا یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی فرمایا کہ ایک چیز ہوگی جو سمجھنے میں نہیں دے گی اور سب کے سب میدان میں کھڑے ہوں گے اور اس میں صفحہ نمبر چھ سو پندرہ پہ رکو نمبر چار ہے فکر فیضان یا سیرو کہ سب اپنی قبروں سے اٹھ کر بھاگیں گے کھلے میدان کے اندر اور کہیں گے کہ ہمیں اپنی قبروں سے کس نے کھڑا کیا کہا جائے گا کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا اور نبی علیہ السلام کی صداقت تھی جس کو تم نے نظر انداز کر رکھا تھا دونوں بچے سے سولہ دیر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل جنت جو ہیں یہ تو نعمتوں کے اندر ہوں گے اور فرمایا کہ جو مجرم ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ آج نیکوں سے علیحدہ ہو جاؤ اس لیے تم دنیا میں ان کے ساتھ رلے ملے رہے اور عذاب سے بچتے رہے لیکن آج تمہارے لیے عذاب سے بچنے کی کوئی نہیں اللہ تعالیٰ اس پر موہ لگا دیں گے انسانوں کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے چھ سو سترہ پہ اللہ تبار ہیں یہ بات ساتھ سمجھی کہ اپنے آپ پہ غور کرو کہ جس وقت تم جوانی سے بڑھاپے میں منتقل ہوتے ہو تو اگر یہ تمہارے اختیار میں ہے اور کسی تم آج بس نہیں ہو تو یہ تمہاری قوتیں کمزور کیوں ہوتی ہیں تو ہمارا کہ یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے کہ نبی رسطاط علیہ السلام کو ہم نے شاعری نہیں سکھائی پھر اللہ تعالیٰ نے جانوروں کا ثابت ہونا اس کو اپنی اور رحمت کے طور پہ بیان فرمایا ہے اور صفحہ نمبر چھ سو اٹھارہ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ہمیں کہ انسان ایسا ہے کہ اس کو ہم نے پانی کی بوند سے پیدا کیا اور بولنا سکھایا اور یہ بولنے لگا کہ زبان کو ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہے اور یہ ہمارا ہماری برداشت ہے پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کا نورا بیان فرمایا کہ اللہ نے پہلی بار پیدا کیا اور اللہ کے لیے تمہیں تمہارا پیدا کرنا ہے کوئی مشکل نہیں فرمایا اللہ کن فرمائیں گے اور سب کچھ وجود میں آ جائے گا سفر میں چھ سو اٹھارہ کے آخر چھ سو انیس کا کا پہلا رکو ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کی کیفیت کو بیان فرمایا اور اپنی ربوبیت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اظہار فرمایا اور قیامت کے بارے میں جو اشکالات اعتراضات میں اللہ نے ان کی وضاحت فرمائی سوا چھ سو انیس کے آخر چھ سو بیس میں رکو نمبر دو ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشات میں قیامت اللہ حضور کھڑے ہوں گے اور پھر اپنی غلطیوں کا اپنی لاپرمائیوں کا اعتراف کر رہے ہوں گے تو میں یہ اعتراف ان کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا سفر چھ سو اکیس تو فرمایا کہ ایک آدمی جہنم میں جھانکے گا اور وہاں اس کو دیکھے گا جو اسے دنیا میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس پر کہے گا کہ شکر ہے کہ دنیا میں تیری بات میں نے نہیں مانی مگر نہ آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے اندر ہوگا سفر نمبر چھ سو بائیس پہ یہ رکو نمبر تین ہے والا کرنا دانا لوہن المجیبون فرمایا نوح علیہ السلام نے کس کو پکارا اللہ کے نبی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انہوں نے پکارا تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی اور ان کے مخالفین پر اللہ نے کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ نبی کی والسلام کا ذکر بیان کیا ذکر کیا فرمایا ہے اور اس کے بعد صفحہ نمبر چھ سو چوبیس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ کے مجھے ایسا بیٹا عطا فرما جو تیرے دین کے کام میرا معامل ہو تو اللہ تعالیٰ نے غلام حلیم عطا فرمایا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے تو میں جب اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ کھیلنے کودنے کے قابل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا خواب میں حکم دیا تو انہوں نے کہا کیا میرے بیٹے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں اور اس بارے میں تیری ہے کیا ہے انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ کو جس بات کا حکم دیا گیا ہے آپ کو کریں انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے تو میں کہ حضرت مفتی ابراہیم علیہ السلام اور اس میں اسلام دونوں نے اللہ کی اطاعت میں بجا لی تھی اللہ تعالیٰ نے تو میں کہ ابراہیم بس سب کرو لیا کہ تم نے تو خواب کو سچ کر دکھایا جو خاص نے جو دکھایا تم سچ کر دکھایا اور ہم احسان کرنے والوں کو بدلا تھا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا آزمائی سے کو نکالا اور ایک عظیم نے یعنی ایک جانور عطا فرمایا جس کو ہم نے ذبح کیا اور سمایت کے اس طرح سے ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اسحاق علیہ السلام نبی کی خوشخبری سنائی اس بیٹے کی قربانی کے نتیجے میں اس بارے میں وقت کم ہے زیادہ تفصیل وقت نہیں کر سکتا کوئی ایک دو بات جو ہے وہ اشارہ کر دیتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ جو ذبح جن کو کرنے کے لیے لے گئے تھے ابراہیم السلام یہ حضرت اسمعیل علیہ السلام نہیں ہے صحاف علیہ السلام سے جب کہ قرآن مجید کے الفاظ بتلا رہے ہیں کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید میں یہ بات فرمائی ہے کہ جب اسحاق علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا تو اسحاق علیہ السلام کی بجائے سے پہلے جو خوشخبری دی تو اس میں یہ خوشخبری یہ کی کہ اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہوں گے اور ان کا بیٹا پیدا ہوگا یا وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا اب یہ حکم دیا جا رہا ہے تیرہ چودہ سال کی عمر میں کہ ذبح کرنے کا تو اگر اسلام کو ذبح کرنے کا حکم ہوتا ہے تو اسلام کو تو پہلے خوشخبری دے دی گئی تھی تو وہ نبی بنیں گے تو تیرہ چودہ سال میں ابھی نبی بھی نہیں بنے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تو ان کا بیٹا بھی نہیں ہوا تو یہ آزمائش آزمائش نہ ہوتی جو کہتے ہیں مجھے تو پہلے اللہ نے بتایا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ اس بیٹے کے بارے میں بات ہو سکتی ہے جس کے بارے میں نہ بتایا گیا ہو کہ آگے کیا ہونا ہے وہ اسماعیل علیہ الطاف اسلام ہیں گے دوسری بات یہ ہے کہ آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی اس بیٹے کے بعد تو یہ بیٹا جو پہلا ہے یہ اسماعیل علیہ السلام ہے کہ جو اکلو کے بیٹے تھے تیسری بات یہ کہ اللہ ہیں کہ بہت بڑی ازمائش تھی تو بہت بڑی ازمائش یہ تھی کہ بڑھاپے میں ایک ہی بیٹا تھا اور اس کو بھی ذبح کرنے کا حکم دیا اس کے بعد جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں اور دین سے ہٹانے والے ہیں ان محقرین کا کہنا یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ قد صدق رؤیا کہ اللہ نے بنایا کہ ابراہیم یہ تو ہم نے تجھے خواب دکھایا ہے تو نے خواب کو بھی شاید سمجھ لیا کہ بیٹے کو لے کے چل پڑا ذبح کرنے کے لیے نہیں یعنی یہ مانی ہے قد صدق رؤیا کہ ابراہیم اسلام آپ نے خواب پر عمل کر کے لکھا دیا تو نبی علیہ السلام کی تعریف تعریف کی اللہ نے ناٹے کی فرمائی ہے ساتھ یہ ہے یہ خاص کر ابراہیم علیہ السلام نے جو دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا یہ حکم تھا اللہ تعالیٰ کے خان نے تو لہٰذا وہ ذبح تو نہیں ہوئے کہ بھائی جتنا خواب یہ ہے کہ یہ الفاظ ہیں قرآن مجید کے کہ حضرت ابراہیم السلام میں کہ میرے بیٹے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں خواب کے اندر یہ بات دیکھ رہا ہوں کہ آج بہو کا میں تیرے گلے پہ چھری چڑھا رہا ہوں یہ نہیں تھا کہ میں تیری گردن کٹی ہوئی دیکھی ہے یا تیری کاٹ دی ہے یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرے گلے پہ چھری چلا رہا ہوں تو لہٰذا جتنا خواب اس دیکھتا گلے پہ چھری چڑھائی گزن نہیں کٹی اس کے بعد ایک اظہار یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلام اسلام سے کیوں پوچھا کہ تو رائے دے کہ تو تو کیا کہتا ہے اگر اس السلام فرما دیتے کہ میں قتل ہونے کے لیے تیار نہیں تباہ ہونے کے لیے تیار نہیں تو کہ اسلام کو چھوڑ دیتے نہیں یہاں جو بات قابل ہو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تو اللہ کے حکم کی تعمیر کروں گا قربانی کون دے رہا ہے قربانی تو اس میں دے رہے ہیں تو اگر یہ بھی اپنے ارادے اور رضا کے ساتھ اگر اس کو قبول کر لے تو اس کے لیے اجر بن جائے تو میں اس سے پوچھتا ہوں اگر یہ راضی ہے تو بہتر راضی نہیں اس کو قائم کروں گا لیکن آگے وہ بھی ان کے بیٹے تھے جب حضرت نے پوچھا کہ تو رائے سے کیا ہے تو میں اللہ جو حکم دیا تو عمل کریں میں انشاءاللہ سب کرنے والوں میں سے ہوں گا اللہ نے اللہ مجھے صبر کرنے والوں سے حکم بنے اس کے بعد صفحہ نمبر چار چھ سو چوبیس اور چھ سو پچیس پر چھ سو چوبیس کا آپ چھ سو پچیس پہ یہ رکو نمبر چار کے ورقت منن علی موسیٰ و حارون تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور اسی اللہ تعالیٰ نے دیگر انبیاء علیہ السلام کا ذکر فرما کر ان کے مخالفین کی ہلاکت کا پہلے بیان ہو چکا ہے اور سفر نمبر چھ سو سائیس پہ اللہ تبار بتا رہے ہیں فرمائی کہ یہ لوگ تھے جو اللہ کے مخلص بنتے ہیں وہ شیطان کے افراد سے محفوظ ہے اور سبحت اللہ سوال بتا رہے ہیں کہ سبحان رب کی طرف تیسرا پاک ہے تیرا رب جو غلطے کا رب ہے کس چیز سے پاک ہے یا سکون ان تمام باتوں سے پاک ہے جو مشرقی کر رہے ہیں اور سلام نارتدی اور سلام ہے اللہ کے رسولوں پر الحمد للہ و خاص تعلیم اللہ کے لیے جو مخلوقات رب ہے تو یہ سوا جو سو اٹھائی پہ ایک سو سوال ہے کہ پہلے رکو میں اللہ تعالیٰ نے شرف کی مذمت بیان فرمائی اور تعجب کا اظہار کیا ہے لوگوں کے شرف پر اور سفر نمبر چھ سو انتیس رکو نمبر دو ہے وما ينزوها أولئك إلا صيحة واحدة ما لها من سوا اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلاط والسلام کا ذکر فرمایا اور سفر نمبر چھ سو تیس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی شاید فرمائی کہ حضرت علیہ نبی علاحدی علیہ السلام نے ایک دن مقرر فرمایا تھا کہ اس میں صرف اللہ کی عبادت کروں گا باقی خلافت کا حکومت کا کام نہیں کروں گا اور اس کے لیے حضرت نے پہلے لگایا تھا کہ اس کوئی مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہ تو یہ اوپر کی منزل میں انہوں نے ایک کمرہ تھا اس عبادت کر رہے تھے کہ دسا نے کھڑکی کھول کے کود کے دو ہاتھ میں حضرت نے فیصلہ آپ سے کرائیں فیصلہ کیا کرانا ہے فیصلہ یہ کرانا ہے کہ میری ایک کنجی ہے اس کی نانگی یہ کہتا ہے ایک کنجی بھی مجھے دے دے اور مجھے اس قدر جو لاجواب کر دیتا ہے کہ میں یہ کوئی راستہ نہیں نکلتا اب آپ فیصلہ فرمائیں کیا ہے فرمائیں کہ اللہ کے بندے کہ تیرے پاس ننانوے ہے اس کے پاس ایک ہے اور تم اس سے وہ بھی لینا چاہتے ہیں تو یہ تیرا کام صحیح نہیں اگر نے فیصلہ فرما دیا اور فیصلہ چلے گئے اب یہودیوں نے یہاں جو واقعہ بیان کیا واقعہ یہ بیان کیا یہ تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ندانوے بیوی ہیں اور حضرت کے ایک سپاہی تھا اس کی ایک بیوی تھی اور حضرت ایک دن اوپر جو گئے ہیں اپنے مکان کے تو حضرت کی نظر پڑی تو وہ نہا رہی تھی اس کو نہاتے دیکھا تو اس کے حوصلے بھی اجزا ہو گئی اب یہ سوچ میں دیکھی کہ جتنی ہے یہ بھی میرے گھر میں دار ہوئے اب انہوں نے اس سپاہی کو جہاز پہ بھیج دیا جہاز میں گیا تو وہاں شہید ہو گیا جب شہید ہو گیا بیوہ ہو گئی تو اس کا اب اللہ تعالیٰ نے یہ دو فرشتے بھیجے جنہوں نے آ کے یہ فیصلہ کرایا کہ احساس السلام کو احساس ہوا کہ وہ میں تو غلطی کر گیا تو یہ واقعہ انہوں نے بیان کیا اگر اس واقعے کو مان لیا گیا تو پہلے تو نبی کی اسمت نہ رہی کہ غیر کی بیوی کی طرف نظر اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہیلا کر کے سپاہی کو بھیج دیا تو وہاں وہ شہید ہو گئے اگلے محاذوں میں کام کرے اور اس کے بعد شاید اس کی شہادت ہو جائے پھر اس کی بیوی کو اپنے گھر میں رکھا اب غلطی کا احساس ہو سکتا ہے غلطی کی تلاشی ہو سکتی ہے کہ بھائی دنیا سے کیا اب تلاشی کیسے ہو سکتی ہے تو یہ یہودیوں کی من حرض بان ہے تو یہ اس پہ ہماری جو باعث دین ہے اللہ کی ہدایت سے یہ بھی اس واقعہ کو بیان کرتے پھر جبکہ یہ واقعہ صرف یہ فضول مقدمہ ہے ایک عام بچہ بھی یہ فیصلہ کرے گا کہ اس کے پاس ننانوے کے پاس ایک ہے اس کا مطالبہ درست نہیں تو یہ ہوا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں نے اللہ تبارک وطالعہ کی عبادت کے لیے یہ جو نظام قائم کیا ہے کہ ایک ایک دن گھر کے ہر فرد کے لیے رکھا تھا ایک دن اپنے لیے رکھا تھا کہ میں کس کا ذریعے اعلیٰ نظام ہے میں نے قائم کیا تو اللہ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ اللہ کے نبی یہ کہا کہ میں نے یہ نظام قائم کیا کہ نظام اللہ نے قائم کرایا تو اللہ نے یہ ان کی اصلاح فرمانی تھی اس کے لیے فضول مقدمہ لے کر آ گئے اب حضرت کو داود اسلام کو توجہ ہوئی کہ واقعی یہ اللہ کا نظام ہے اسی طرح فضول مقدمے والے پہنچتے رہے تو ظاہر ہے کہ میں وقت کیسے نکال کے اللہ کی بات کر سکتا ہوں کہ اللہ کا کرم اور اللہ کی رحمت کیسا ہوا ہے یہ بات ہی السلام نے محسوس کروائی اس کے بعد اگر داؤد اللہ نے دیا کہ تو اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور پھر سفر نمبر چھ سو اکتیس سے نمبر تین ہے اور ماں خلطن والارض وما بائی باطلا واقعہ زمین آسمان کے ذرا ہم نے یہ بے فائدہ قائم نہیں کیا اور سفر نمبر چھ سو بتیس پہ رکو نمبر چار ہے واسکل عبدنا ایوب حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جس طرح سے وہ آزمائش میں ڈالے گئے اور اس کے بعد اللہ نے سب کی عطا فرمائی اور یہاں اللہ نے جسیلہ بھی ان کا مطلع ہے حضرت علیوبران علیہ السلام کے بارے میں شیطان نے اللہ سے کہا کہ یہ آپ کی عبادت کر رہا ہے کیونکہ اس کو ساری نمت حاصل ہے ان کی اولاد بھی تھی اور شاید حیثیت بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حیثیت ختم کر دی نے کہ حضرت کی اولاد ہے تو اس لیے آپ کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ نے اولاد بھی ان کی چھت گیری اولاد بھی وفات پا گئی اور اس کے بعد پھر کہا کہ ان کو سیاہ ہے تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف میں مبتلا کر دیا کہ یہاں تک کہ پورے جسم میں ان کے تکلیف تھی اور سب رشتے دار ان کو چھوڑ گئے تھے بیوی ان کی وفادار رہی ان کی خدمت کرتی رہی اور یہاں تک کہ شیطان جو ہے وہ پھر ملا ہے انسانی شکل ان کی بیوی سے تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ میں حکیم ہوں سنا ہے کہ آپ شوہر بیمار ہے اور میں اس کا علاج کر سکتا ہوں تو میری نے کہا کہ ہمارے پاس تو گنجائش نہیں ہے کہ ہم علاج کرا سکیں ہم آپ کا برداشت نہیں کر سکتے کہاں کا کوئی خرچ نہیں ہوگا تو ایک معاوضہ میں لوں گا معاوضہ یہ ہے کہ جس پر جس پر صحت آ جائے ہم اتنی بات کہہ دینا چاہتی ہوں سر تمہارا شکریہ کہ تم نے میرے شوہر کو چھپا دیا میں اس کے کہنے میں کیا حال ہے کہ شکریہ ادا کرنا لیکن میں اپنے شوہر سے پوچھوں ایوب علیہ صاحب اور ساتھ جا کے ذکر کیا تو حضرت نے یہ تو شیطان ہے اور یہ ہمارا ایمان چھیننا چاہتا ہے مجھے اگر صحت آ گئی تو میں تجھے سو ڈنڈے رسید کروں گا کہ نے اس کی بات کیوں قبول یہ کہا اس کے بعد پھر اللہ روئے گر گرا اتنے روئے کہ اللہ کے عبد المان بھی خطرے میں پڑ رہا ہے تو اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں سیاحت اور میں آپ کے چشمہ ہے اس پہ آپ غسل فرمائیں اور اس کا آپ کھانی کیے تو اللہ نے پھر وہی اور آپ کی عطا فرمائی دی جو اولاد تھی اس کو بھی اللہ نے زندہ دیا اب وہ قسم پوری کرنی تھی کہ میں نے کہ سو جو ہیں وہ ڈنڈے رسی کرنے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی لا فرمایا تو میں کہ اے ایک بڑے بیٹا اے ایو بڑے کام اپنے عہد کو یوں پورا کروں کہ سو سم کے لے لو سو قمتوں کو ملا کے ایک جھاڑو بنا لو ایک جھاگو اس کو لگا دو یہ سو کی یہ ہے وہ ادا ہو جائے تمہاری قسم جو ہے وہ پوری جائے اور اتنی وفادار جو بیوی ہے اس کو سزا دینا یہ مناسب نہیں اس رقو کے اندر رقو نمبر پانچ ہے جس کا اللہ صبار اپنی قدرت بیان فرمائی اور اپنی وادانی کا اللہ نے فرمایا اور حضرت اعظم السلام کی پیدائش کا اللہ ذکر فرمایا اور شیطان کے جانے کا اور اس کے دشمن ہونے کا اللہ تعالیٰ نے سنا کہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو اور اس سے بچنے کی یہی صورت ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنا رب اور رب کو مضبوط کر لو اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ایک رات بجے صبح انشاءاللہ خواتین کا پروگرام ہوگا ساڑھے نو بجے تو آپ حضرات کوشش فرمائیں جو خواتین افغان سے بلا سکیں تو افراد کو الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اجب أمير المؤمنين والمجاهدين اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم اللهم ربنا تقبلنا كما تقبلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين